رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معزز اور مؤخر علماء کرام سامعین نظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ کا بے بنا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہاں دین اسلام کے ایک اجلاس کی نسبت سے جمع پروایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول پروائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر سامعین کرام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علی نبی علیہ و وسلام کو محروز فرمایا ان پیغمبروں میں ان نبیوں میں ان رسولوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف مراتب رکھے جن کا رسول فضلنا بعض ام بعض اور سب سے اعلی مقام افضل مقام میرے اور آپ کے آقا سرور کونین سید الانبیاء سید الاولین سید الاخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرابی کا ہے اللہ تعالی نے جیسے پیغمبروں کے مراتب اور مقامات رکھے اسی کی نسبت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی امتوں اور ان کے قوموں کے بھی وہی مراتب اور وہی فضائل رکھے جب سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ مقام ارفا مقام افضل مقام پر ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مناسبت سے آپ کی امت کو بھی خیر امت بنایا اور اتنا اونچا مقام بنایا اتنا اونچا درجہ دیا کہ بہت سارے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما مجموعی طور پر امت کے خسائش ہیں فضائل ہیں خوبیاں ہیں انفرادی طور پر الگ الگ تاجروں کی فضیلت الگ معذم کی فضیلت الگ امام کی فضیلت الگ معذم مسجد چندہ دینے والے کی مسجد کی خدمت کرنے والے کی حتیٰ کہ جو قابل اپنے بیوی کے لکمہ کھلاتا ہے نماز کے لیے جگاتا ہے اس میں لاکھوں شعبے ہیں تعلیم ہے تبلیغ ہے جہاد ہے شہادت ہے مجموعی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت بنایا قرآن شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خیر امت للناس اب تک جتنی امتیں آئیں اور قومیں آئیں اور قیامت تک آئیں گی ان میں سب سے بہترین امت ہونے کا لقب خیر امت کا لقب اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیا اور آپ کی امت کو دیا ہمیں کوئی ڈرنے کی بات نہیں کوئی فکر کی بات نہیں کہ دنیا ہمیں کیا کہتی ہے ماں سے ہمیں حلالی ہونے کی سند مل گئی باپ سے ہمیں حلالی ہونے کی سند مل گئی نانا ہمیں حلالی کہہ رہا ہے اور دادا ہمیں حلالی کہہ رہا ہے کوئی روڈ کا چلنے پھرنے والا کتا ہماری طرف دیکھ کر بھوکے اور کوئی درندہ کوئی حیوان ہمیں دیکھ کر دام دکھائے تو ہمیں حسب و نصب میں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے اس زمین کو پیدا کرنے والا اس آسمان کو پیدا کرنے والا اور دنیا کا نظام چلانے والا امریکہ کو بنانے والا برطانیہ کو بنانے والا ہندوستان کو بنانے والا رب العالمین پورے عالموں کا نظام چلانے والا وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم خیر امت ہو اور دنیا کے کتے ہمیں دانت دکھا کر بھوکے اور یوں کہے کہ تم بنیاد پرست ہو تم رشت ہو تم دہشت گرد ہو تو بتائیے کہ کتا کھانے والوں کی بات سنیں گے آپ خنزیر کھانے والوں کی بات سنیں گے آپ بنا کرنے والوں کی بات سنیں گے آپ اپنی اولاد سے بدکاری کرنے والوں کی بات سنیں گے آپ یا احکم الحاکمین کی بات سنیں گے جمع کراوے کیوں ہم مایوس ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صنعت دی اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام اونچا کیا دیوار گر کر مر جائے وہ شہید عورت درد ذہ کے اندر مر جائے وہ شہید من کو تلا دون مال ہی فہو شہید دنیا ملون مال منور اور اس کی اس کا مقام اللہ کے یا پر کے برابر نہیں لیکن یہ مال مومن کا ہو جاتا ہے اور مسلمان کا ہو جاتا ہے وہ تجوری بچانے کے خاطر کارخانہ بچانے کے خاطر دکان بچانے کے خاطر اہل عیال کو بچانے کے خاطر اگر چوروں سے ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتا ہے اور مر جاتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ میری نگاہ کے اندر وہ شہید ہے ہم کو کس کس بات کا ڈر ہے کانٹا چمنے پر اجر ہے کوئی چھینتا ہے ہمیں دعا دیتا ہے یرحم اللہ اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے کرم کا معاملہ کرے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلامتی کی دعا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے دنیا کے اندر ایسی بہترین دعا ہے دنیا کے اندر ایسی بہترین ملاقات کیوں مایوس ہو ہم کیوں ڈرے ہم کتا کھانے والوں سے تنظیر کھانے والوں سے شرابیوں سے اور زانیوں سے ان کے کہنے سے ہو جائے گا ایک مرد ہے ہزار لوگ اسے کہیں عورت اس کے کہنے سے وہ عورت ہو جائے گی ایک عورت ہے ایک لاکھ آدمی اسے مرد کہیں ان کے کہنے سے وہ مرد ہو جائے گی دنیا کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے وائٹ ہاؤس کے اندر نہیں رکھا ہے کتا کھانے والوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے سفید چمڑی والوں کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے مسلمانوں سیرت پاک طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیرت پاک کا ایک گوشہ یہ بھی ہے احساس کمتری کو ختم کریں حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر عزم مسلم پیدا کریں اپنے مقام کو جانیں کہ ہم کون ہیں کس اللہ کے ماننے والے ہیں کس قبلے کی طرف منہ کرنے والے ہیں کعبہ کس کا ہے حرم کس کا ہے حضر اسمت کس کا ہے صفا کس کا ہے مروا کس کا ہے متاف کس کا ہے زمزم کس کا ہے کلام پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں آخر کس کی ہیں کس کے پاس ہے گنبد خزرہ کس کے پاس ہے ریاض الجنہ کس کے پاس ہے جنت المالا کس کے پاس ہے جنت الوقی کس کے پاس ہے مکت المکرمہ کس کے پاس ہے مدین طیبہ کس کے پاس ہے بخاری شریف کس کے پاس ہے ترویزی شریف کس کے پاس ہے مسواق کس کے پاس ہے امامہ کس کے پاس ہے عطر کی سنت کس کے پاس ہے تصویر کس کے پاس ہے نمازیں کس کے پاس ہے روزیں کس کے پاس ہے زکات کا نظام زمین سے لے کر آسمان تک اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں اولیاء ہمارے پاس صحابہ ہمارے پاس صدیق ہمارے پاس فاروق ہمارے پاس مجاہدین ہمارے پاس شہادت کا مقام ہمارے پاس اختاب ہمارے پاس مومنین صلحہ ہمارے پاس محدثین ہمارے پاس مفسرین ہمارے پاس فقہا ہمارے پاس ان کے کہنے سے ہو جائیں گے دہشت گرد ان کے کہنے سے ہو جائیں گے بنیاد پرست ان کے کہنے سے ہو جائیں گے ٹیررسٹ مسلمانوں اپنے مقام کو پہچانو اس لیے کہ آج کا نوجوان جب آئینے کے اندر دیکھا کہ کان کے اندر بالی ہے اور سر پر انگریزوں کی کراف ہے اور انگریزوں کا فیشن ہے اور چہرہ سنت سے خالی ہے تو اس ظالم نے یہی سمجھ لیا کہ میرا نصب مکہ مدینے سے جا کر نہیں ملتا برطانیہ سے جا کر ملتا ہے امریکہ سے جا کر ملتا ہے ظالم تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر نہیں کی تجھے پتا نہیں کہ اپنا مقام کیا ہے تجھے پتا نہیں کہ اپنا درجہ کیا ہے تجھے بیوی کا مقام کا پتا معلوم اولاد کا درد معلوم تجھے چپل جو پیروں کے اندر پہنے جاتی ہے اور جس پر پاخانہ لگتا ہے پیشاب لگتا ہے اور گلی کی غلازت لگتی ہے اس کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو تجھے پتا لگتا ہے کہ میری چپل ٹوٹ گئی اور اس کا تسمہ ٹوٹ گیا سوالات پیغمبروں کی سنت میرے محبوب میرے آقا امت کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تراش کر پیشاب کی لالی کے اندر ڈالتے ہوئے پاخالی کے اندر لالی کے اندر ڈالتے ہوئے کبھی تجھے دکھ ہوا ان شہروں کو دیکھ کر پتا لگتا ہے یا آقا کے غلام ہے یا کتا اور سور کھانے والوں کے غلام ہیں یا ان کے شراب کے برتن دھونے والے ہیں یا ان کے کتوں کو پالنے والے ہیں آج کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی مسلمان تو نے اپنے مقام کو پہچانا حضرت سیدنا اللہ علیہ نبینا علیہ وسلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ ایک خاص کلمہ مجھے مرحمت فرمائی ہے الگ چیز نماز الگ چیز صحابہ سے نسبت الگ چیز قرآن سے نسبت الگ چیز کعبے سے نسبت الگ چیز حج الگ چیز عمرہ الگ چیز ان سب چیزوں کو چھوڑیے گا سعید اللہ مسالہ نبینا علیہ اللہ وسلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے عرض کیا ایک خاص کلمہ مجھے دیجیے گا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا لا الہ الا اللہ کا ورد کیجیے حضرت موسا علیہ صلاح وسلام نے عرض کیا یہ کلمہ تو تمام مخلوق پڑتی ہے کوئی خاص پر امتیاز کے طور پر امتیازی طور پر مجھے الگ سے کلمہ دیجیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا ساری کائنات اور ساری مخلوق کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور اس کلمے کو ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ بھاری پڑ جائے گا اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں اور مزید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والے ہیں پتا ہے تجھے داڑھی منڈانے والے پتا ہے تجھے بے پردہ عورت پتا ہے تجھے بے نمازی علماء کا دشمن مدارس کا دشمن آج ہمیں گلا نہیں ہے بلا طبقے سے بلا فرقہ پرس جماعت سے اور امریکہ سے برطانیہ سے وہ آپ کو بلیڈ دے کر بھیجا تھا اس طرح دے کر بھیجا تھا اور اس نے کہا تھا کہ نبی کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالو گے تمہیں آس کر آواز دیا جائے گا تمہیں تمغہ دیا جائے گا ماہانہ پینشن تمہیں دی جائے گی تمہاری اکاؤنٹ کے اندر پیسہ دیا جائے گا کس نے مجبور کیا تمہاری ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کو بازاری عورتوں کے کپڑوں کے پہنانے پر سڑکوں گلیوں کے اندر جب جاتے ہیں جب پتا چلتا ہے کہ اس کا نام فاطمہ ہے اس کا نام زینب ہے اس کا نام رقیہ ہے اس کا نام خطیجہ ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں ہیں یا نچے ناچنے والی گانے والیاں ہیں کیا پتا چلتا ہے کس نے مجبور کیا تمہیں کون پنشن دیتا ہے اپنی آزادی سے نہیں کر رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نہیں نکال رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا مذاق نہیں اڑا رہے ہو کیا خرابی تھی میرے محبوب کے چہرے کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہاتھ کا مسافہ کیا آپ کے جسم اثر کو جو چھویا تو فرماتے ہیں کہ دیوار اور ریشم سے زیادہ نرم میں نے آپ کے جسم اثر کو پایا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اثر پر میں نے اپنا ہاتھ رکھا آپ کے سال مبارک کے بعد بھی کئی سالوں تک میں غسل کرتی رہی اپنے ہاتھوں کو دھوتی رہی لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو ہے وہ مجھ کو امبر سے زیادہ میرے ہاتھوں سے خوشبو نکل رہی تھی ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے بلکہ خاصی ریاض رحمت اللہ علیہ نے بھی شفا میں لکھا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ متحرہ کے اندر آپ کا جسم اثر جس زمین کے جس حصے سے لگا ہوا ہے وہ اللہ کے کعبے کی زمین سے بھی افضل ہے جہاں آپ کی نسبت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا مقام بلکہ آگے چل کر علماء نے لکھا الرحمن على العرش استوى اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں اللہ تعالیٰ کی صرف نسبت ہے عرش کی طرف کہا اس عرش کے حصے سے بھی وہ زمین کا حصہ جہاں میرے اور آپ کا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات گرامی لمس کر رہی ہے چھو رہی ہے اس حصے کو کہا کہ وہ حصہ اللہ کے کعبے کی زمین سے اور عرش کے حصے سے بھی وہ افضل ہے اس لیے کہ جسمانی طور پر حصی طور پر وہ حصہ زمین کو لگا ہوا ہے وہ حصے کی قسمت جائے اور جو داڑھی اور جو سنت جو لباس جو امانا جو کلچر جو تہذیب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھے اس کا مقام کیا ہوگا اور اس کا درجہ کیا ہوگا ظالم پہچانا آج کا نوجوان فلموں کی دیکھا دیکھی نقالی نہیں کر رہا ہے ان کی شکلوں کو دیکھ کر ان کے لباس کو دیکھ کر ان کے کلچر کو دیکھ کر ان کی تہذیب کو دیکھ کر کہیں سے بھی پتا لگتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے یا ان کو گڈ مارننگ کہے یا ان کو نمستے کہے یا ان کو نمسکار کہے کیا سند ہے قرآن تو کہتا ہے کہ ان ان کے ساتھ نشانیاں ہیں سیما ہوں پی مجوہین مینا سر سجود اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کے چہروں کے اندر سجدوں کی نشانیاں ایمان کا نور ان کے چہروں کے اندر ہوتا ہے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیاء اللہ ادارو ذکر اللہ اللہ کے نیک بندے وہ جنہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے ناچنے والوں کی یاد تیری عورتوں کو دیکھ کر بازاری رنڈی عورتوں کی یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے کون سا لباس معصوم معصوم بچیوں کے جسم کی نمائش تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری حیا کو کیا ہو گیا ہے کہاں سے کہاں تو چلا گیا ہے ہمیں بھاجپا کو فرقہ پرستوں کو آر ایس ایس کو کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف وہ زہریلے بیانات دے رہے ہیں ہم انہیں مورد الزام ٹہرانے کی ضرورت نہیں لانت کے کارخانے ہم نے اپنے گھروں کے اندر نہیں کھول رکھے یہ بے پردہ عورت لانت کا کارخانہ نہیں یہ داڑھی سے خالی چہرہ یہ اللہ کی لانت کا کارخانہ نہیں یہ بے نوازی کتے سے بدتر نہیں خنزیر سے بدتر نہیں ہے یہ اللہ کی لانت کو لانے والا نہیں یہ گھر گھر کے اندر ناچ گانا یہ موسیقی پیسے دے دے کر آج کا نوجوان موبائل کے اندر رنگ ٹون موسیقی کی نہیں لے رہا ہے اور اس کے اندر کئی موسیقیاں ایسی ہیں گانے ایسے ہیں جو کفر تک لے جانے والی ہیں جیسے ایک باداری عورت کا اپنے جسم کو مٹکا مٹکا کر گھما گھما کر سبحان اللہ کا لفظ کہنا یہ اللہ کی ذات کی توہین نہیں ہے ایک بازاری عورت سے دیکھ کر ماشاء اللہ نہیں کہا جاتا ہے گانوں میں یہ بھی ہمیں بتانا پڑے گا علماء بتانا پڑے گا اللہ کی نام کی نسبت گندی عورت کی طرف کرنا شرمدا کی طرف کرنا ڈانس کی طرف کرنا کیا یہ مجھے بس کفر رہیں گے چندہ والا آ کر چندہ مانگے مدرسے کا نمائندہ آ کر چندہ مانگے تو چہرے پر جریاں پڑ جاتی ہیں اور چہریا چہرہ موسم کم تریلا ہو جاتا ہے یہاں پیسے دیکھ دیکھ کر مجھے کفر اور مجھے لانت موسیقی اور دانے اور رنگون کیا آج کا نوجوان موبائل کے اندر نہیں ڈال رہا کیا ہوتے ہیں ان کے موبائلوں کے اندر فٹ پر بیٹھ کر رات کے گیارہ بجے بارہ بجے یہ کیا دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو بلوٹوتھ سے کیا بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو واٹس ایپ سے کیا بھیجتے ہیں کن علماء کے بیانات بھیجتے ہیں کن مجاہدوں کے کارنامے بھیجتے ہیں ہمیں ان پر الزام نہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے سور کو پیدا کیا غلازت کرنے کے لیے جانوروں کو پیدا کیا ان کو حیمانت کے لیے اسلام مسلمان دشمنوں کو پیدا کیا بکواس کرنے کے لیے یہ تو شروع ہی سے ویک چلی آئی ہے ان کا کام ہے ان کا دھرم ہے مسجد کو ڈھانا ان کا دھرم ہے اسلام کے خلاف بولنا ان کا دھرم ہے مسلمانوں کے خلاف بولنا ان کا دھرم ہے لیکن موقع کس نے دیا مجھے لانت چیزیں ہمارے پاس ہو اور الزام ہم ان پر ڈالیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لان اللہ الناظر منظور علیہ کہ لانت ہے اس عورت پر کہ جو اس خواہش کے ساتھ نکلے کہ لوگ مجھے دیکھیں دیکھنے والے پر بھی لانت اور جس عورت کو دیکھا جا رہا ہے جتنے گلی کے کتے زانی آم کا جنا کریں گے دل کا جنا کریں گے دماغ کا جنا کریں گے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے تمام آزا گنا کرتے ہیں اور شرمگاہ اس کی تصدیق اور تقسیم کرتی ہے تو یہ جب بے پردہ عورت نکلتی ہے کہ اس کے پیچھے کتنی نگاہیں جاتی ہیں اور کتنے لوگ اس پر زنا کی نگاہ ڈالتے ہیں اتنا پورا گنا اگر وہ بیوی جا رہی ہے اس پر اور اس کے خامن پر بیٹی جا رہی ہے بیٹی پر اور اس کے باپ پر بہن جا رہی ہے بہن پر اور اس کے بھائی پر دالنگ تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری حیا کو کیا ہو گیا کہ تو اپنی بہن کی نمائش کر رہا ہے اپنی بیگم کی نمائش کر رہا ہے اپنی بٹیا کی نمائش کر رہا ہے تو جتنے لوگ ضلع کی نگاہ سے دیکھیں گے اور ان کا جو گنا ہوگا اتنا گنا بٹیا پر بیٹی پر بہن پر بیوی پر اور اگر خدا نہ کرے ماؤ تو پھر اس کا جو ذمہ دار ہے سرپرست ہے ان پر ہم لانت کے اسباب اپنے گھر کے اندر رکھیں جھوٹ نہیں ہے ہمارے پاس سود نہیں ہے ہمارے پاس رشوت نہیں ہے ہمارے پاس کیا علماء کی بے حرمتی ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بناتے ہو مساجد کو دہشت گردی کا اڈا بتاتے ہو یہ تو ان کا دھرم ہے یہ تو ان کا رویہ ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے ان کے آبا اجداد سے یہ چیز چلی آ رہی ہے لیکن ہمارے پاس ان مدارس کی کیا قدر ہے ہمارے پاس ان علماء کی کیا قدر ہے ہمارے پاس فلموں میں کام کرنے والوں کا کیا مقام ہے ناچنے والوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے حضرات آج پورے عالم کے اندر جس امت کو خیر امت کہا جاتا ہے جس امت کو امت وسط کہا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام تک کسی امت کا داخلہ حرام ہے جب تک کہ میری امت کے افراد جنت کے اندر داخل نہ ہو جائیں یہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا رکھا ہے لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک آپ دیکھیے گا جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں راہ چلتے آپ اگر کتے کو مار دیں راہ چلتے کسی کے پالتو جانور کو مار دیں راہ چلتے آپ کسی پرندے کا شکار کر لیں تو آپ کو قید ہو سکتی ہے جرمانہ لگ سکتا ہے لیکن ابھی ہاشم پورا کی آپ نے رپورٹ دیکھی کہ وہاں کے مسلمان نوجوانوں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کیا گیا ان کا نتیجہ کیا نکلا ان کا ریزلٹ کیا نکلا آپ کی گجرات کی زمین گواہ ہے کشمیر کی زمین گواہ ہے میرٹھ کی زمین گواہ ہے ملیانہ کی زمین گواہ ہے مراد آباد کی زمین گواہ ہے جمشید پور کی زمین ٹاٹا نگر کی زمین گواہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس زمین کے اندر کیا سلوک کیا گیا اور کیا معاملہ کیا گیا کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ خیر امت کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مارا جائے کیا خیر امت کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو پیٹا جائے خیر امت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے کارخانوں کو آگ لگائی جائے خیر امت کا ترجمہ یہ ہے کہ فرقہ پرستی کی آگ کے اندر ان کو جھونک دیا جائے کیا خیر امت کا ترجمہ یہ ہے ایک جانور ایک کتیا کے پاس ایک کتا جاتا ہے بقیہ کتے دوسرا راستہ لے لیتے ہیں ایک فیمل ایک مانس سورنی کے پاس خنزیر کے پاس ایک میل خنزیر جاتا ہے دوسرے سور اپنا راستہ لے لیتے ہیں اس دھرتی کے اندر اس سرزمین کے اندر کیا امت کی ماں اور بہنوں اور امت کی بیٹیوں کے ساتھ دس دس حیوانوں نے اور دس دس درندوں نے مسجد کے احاطے کے اندر مادر ذات برہنا کر کر دوڑا دوڑا کر نچوا کر کیا ان کی عصمت کو نہیں لوٹا کیا ان کی عصمت کو نہیں لوٹا کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کی تاریخ آپ کو بتائے گی کہ مسلمان امت کی بیٹیوں کے ساتھ کیا شروع کیا گیا راشٹریہ سہارا ہندوستان کا ایک مشہور اخبار ہے یہاں کا ایک رپورٹر جب مظفر نگر کے اندر گیا ان بچیوں کے پاس جن کی آبرو لٹی تھی اور جن کی عزت لٹی تھی ان کے پاس انٹرویو لینے کے لیے گیا تو وہ اپنے چہرے پر دوپٹہ انہوں نے ڈال لیا ان کی ہچکیاں بند ہو گئی اور ان کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل نکل کر ان کے کپڑے سر بتر ہو گئے ان کا سر ہو گیا کہا کیا ہم آپ کو انٹرویو بتائے کیا ہم آپ کو سوالوں کا جواب دیں یہ وہ چہرے ہیں جو بیٹی ہو کر باپ کے پاس منہ دکھانے کے لائق نہیں یہ وہ چہرے ہیں جو بیوی ہو کر خامن کے پاس منہ دکھانے کے لائق نہیں اللہ دعا کرو امت مسلمہ تک پیغام پہنچا دو اللہ زمین کو شک کر دے اور اللہ تعالیٰ زندہ ہمیں درگور کر دے اب ہم اس دھرتی پر رہنے کے لائق نہیں ان حرام زادوں نے ان حیمانوں نے نے مسجد کی چار دیواری کے اندر مادر ذات برہنا کر کر ہمیں ڈانس کروایا ہمیں دوڑایا ایک نہیں دس دس حیوانوں نے دس دس درندوں نے ہماری عصمت کو چاک چاک کیا ہماری عزتوں کو لوٹا میں یہ پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہو رہا ہے کس کا مکان جلتا ہے کس کا دکان جلتا ہے کس مسجد کے اندر خنزیر کا گوشت پھینکا جاتا ہے کس کلام پاک کے اور کے اندر غلازت رکھ کر دارلوم دیوبند کے صدر گیٹ کے اندر رکھا جاتا ہے اور اتر پردیش کے پلیٹ فارموں کے اندر غلاظت سے بھرے الحاظ بلّہ اللہ پاک کے کلام پاک کے اوراق کو پھینک کر ٹرین کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا رہا ہے کون ہے جو اسلام کے خلاف زہر اڑگل رہا ہے کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر ہو تو یا تو رام زادے بن کر رہو یا تو حرام زادے بن کر رہو الحاظ بلّہ کبھی ہمارے آبا داد نے اس چیز کو برداشت کیا کہ ہماری طرف حرام زادوں کی نسبت کی جا رہی ہے ہماری طرف ایسے ایسے جملے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اگر ایک غیر سے محبت کرے تو ان کی سو لڑکیوں کو لا کر مرتب بناؤ کیا نہیں ہو رہا ہے اسی گجرات کی سرزمین کے اندر سرسوتی جو پوجا ہے کیا اس پوجا کو لازم قرار نہیں دیا گیا چھیالیس فورٹی سکس وہ اردو میڈیم اسکول جس کے اندر سو فیصد مسلم بچے پڑھتے ہیں کیا اس کے اندر سرسوتی کی پوجا کو لازم نہیں قرار دیا گیا کیا یوگا کو لازم قرار نہیں دیا گیا جبکہ یوگا ان کے بھگوت گیتا کا پارٹ نمبر سکس ہے جس کے اندر وہاں ارجن کو وہاں کرشنا گیتا وہ یوگا سکھاتا ہے جس کے اندر سوریہ نمسکار کیا جاتا ہے سورج کو دیوتا سمجھ کر دیوی سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی ہے ہم نے کس کا کیا برا کیا ہے ہم نے کون سی مندر کی ان کو ڈھایا ہے ہم کلام پاک کے جلانے کے مقابلے کے اندر گیتا کو جلا سکتے تھے بائبل کو جلا سکتے تھے بابری مسجد کے مقابلے کے اندر ہم مندروں کا مقابلہ کر سکتے تھے ہم خون شہادت کے مقابلے کے اندر غیروں سے مقابلہ کر سکتے تھے ہم صبر کا دامن تھامے رہے ہم کلام پاک کی آیتوں پر اصولوں پر عمل کرتے رہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر اخلاق پر ہم عمل پیرا رہے ہم نے ان کے دیوی دیوتاؤں کا سمان کیا کبھی ان کے خلاف ہم نے فلم نہیں نکالی ہم نے ان کے خلاف ناول نہیں نکالی ہم نے ان کے خلاف کارٹون فلم نہیں نکالی مسلم بچوں کے اندر ایسے ماہر نوجوان ہیں جو اس کا مقابلہ کر کر کارٹون بنا سکتے تھے ان کی توہین کر سکتے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر فرمایا ولا تصب الدی الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم کہ اگر وہ اللہ کو گالی دیں قرآن کی توہین کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو بدلے کے اندر تم ان کی دیوی دیوتاؤں کا مقابلہ مت کرو ہم اس پر عمل پیرا ہیں ایسی بات نہیں کہ ہماری امت کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محمد بن قاسم کے نمونے نہیں ہیں محمود غزنوی کے نمونے نہیں ہیں ٹیپو سلطان کے جانشین نہیں ہیں حضرت عمر الخطاب حضرت خالد ابن ولی شریف اور ماد اور کے نمونے امت کے اندر نہیں ہیں خنسا کے کے نمونے خواتین اندر نہیں ہیں الحمدللہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن قرآن کی تعلیم ہے حدیث کی تعلیم ہے بلکہ ہمارے عظیم مفتی حضرت اقدس مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام کے اندر لکھا ہے ولی کل قوم ہاتھ ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی کو بھیجا ہے ایک رہبر کو بھیجا ہے ایک توحید و کو بھیجا ہے کہا تو ممکن ہے کہ رام اپنے زمانے کے حادی رہے ہو کرشنا اپنے زمانے کے ہادی رہے ہو گوتم بدھ اپنے زمانے کے حادی رہے ہو ہم نے سمان دیا ہم نے عزت دی اس ملک کے اندر ساڑھے آٹھ سو برس سے لے کر ایک ہزار برس تک ہمارے مسلم حکمران اگرچہ کہ ان میں سے بہت سارے عیاش تھے کبوتر بازی کرنے والے تھے ساختہ بازی کرنے والے تھے لونڈیا بازی کرنے والے تھے عشق و معاشقے کے اندر عمارتوں کے اندر منہمک تھے حضرت عالم رحمت اللہ علیہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ جہاں ایسے کچھ جو ہے وہ ذرا ایسے کچھ حکمران وہ ملتے ہیں جو مذہب کے قریب اور اللہ سے ڈرنے والے ورنہ عموماً آپ دیکھیں گے اس کے باوجود ساڑھے آٹھ سو سالہ تاریخ ہماری شاہد ہے اس دھرتی کے اندر یہ دھرتی جب بولے گی یہ دھرتی جب سیکھے گی وہ اخرجت ارض ولا وہ قادل انسان و مالہ جب زمین اگلے گی اور انسان کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا جو میں حدیث و اخبارہ اس دن وہ نیوز بیان کرے گی وہ اپنی خبروں کو بیان کرے گی تب پتا چلے گا کہ ہم کتنے عدل پرست سے انصاف پرست سے ان ساڑھے آٹھ سو سالہ دور حکومت کے اندر میرٹ بھی تھا ان ساڑھے آٹھ سو سالہ دور حکومت کے اندر ملیانہ بھی تھا مراد آباد بھی تھا کشمیر بھی تھا گجرات بھی تھا مظفر نگر بھی تھا لیکن کوئی کلال کی اینٹ ہٹانا تو دور کی بات اور کسی غیر کو مارنا تو دور کی بات کسی غیر کے جانور کے ساتھ بھی ہم نے ظلم کیا ہو ہم نے ستم کیا ہو بلکہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ کے اندر آتا ہے میں اسی سرزمین سے تعلق رکھنے والا ہو ابھی قیام عدل و انصاف اور تحفظ جمہوریت اور بھائی چارگی اخوت یہ کانفرنسیں چل رہی ہیں ایک کانفرنس حضرت اقدس مولانا استاد محترم سید ارشد مدنی صاحب دامد برکات بنگلور کے اندر جب یہ کانفرنس کی تھی ایک غیر نے آ کر یہ شہادت دی کہا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اتنے سیکولر اور اتنے جمہوری حکمران تھے کہ آج بھی وہ ڈاکومنٹ وہ سندی کاغذات موجود ہیں کہ مندروں کے لیے انہوں نے کتنی زمینیں دی انہوں نے پنڈتوں کے لیے کیا ہدایا بیت المال سے فکس کیے تھے اور وقف کیے تھے آج بھی ان کی سیکولرزم ان کی جمہوریت اور ان کی انسانیت نوازی کا ثبوت اپنے نہیں اغیار دے رہے ہیں اور وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کہ جب میسور کی جامع مسجد کا افتتاح کا وقت آیا مغرب کی نماز سے افتتاح ہونا تھا آج ظالموں نے ان کے چہرے کو داڑھی سے خالی کر دیا ان کے چہرے کو سنت سے خالی کر دیا اور آج کا ظالم مسلمان کو یہ پتا نہیں کہ شہید کا مقام کیا ہوتا ہے ٹیپو سلطان شہید کی تاریخ کیا ہوتی ہے اسے ورلڈ کپ کا پتا ہے اسے کرکٹ کا پتا ہے اسے ناچنے والے کا پتا ہے اسے زانی کا پتا ہے اسے عاشق معشوق کا پتا ہے اسے لیلا مجنو کا پتا ہے اسے فلموں کا پتا ہے اسے گانوں کا پتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ظالم رحم کر اگر یہ مریں گے اور مرتے وقت ان کو کلیم طیبہ کی تلقین کی جائے گی رنڈیوں کے گانے تیری زبان پر آئیں گے کلیمہ نہیں آئے گا جنا یہ دنیا میں کام آئیں گے نہ یہ آخرت میں کام آئیں گے نہ یہ قبر میں کام آئیں گے جن کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے وہ تیری دنیا کو بھی تباہ کر کے رکھیں گے تیری آخرت کو بھی تباہ کر کے رکھیں گے جن کو آج ہیرو کہہ رہا ہے جن کو آج تو ہیروئن کہہ رہا ہے جن کو آج اسٹار کہہ رہا ہے ان کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورتوں کی شرم گاہیں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی پر منہ پر لگا دیں گے اور اور اس سے گندی فضا نکلے گی گندی بدبو نکلے گی دوسرے جہنمی کہیں گے اے اللہ ہمیں کام کا عذاب دے دے ہمیں بچھو کا عذاب دے دے ہمیں انگاروں کا عذاب دے دے بھیج ابھی نقالی کروا اپنی بیٹیوں کو ہیروئنوں کی فلم اسٹاروں کی ابھی مر کان کے اندر بالی ڈال کر گلے کے اندر کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر ہاتھ کے اندر کڑا ڈال کر ابھی مرد عورت کی شباہت اختیار کر کر عورت مردوں کی شباہت اختیار کر کر یہ چار روز کی زندگی ہے میرے بھائی کل پتہ چلے گا کل پتہ چلے گا علماء سے محبت کی قیمت کیا ہوتی ہے اور ان ناچ سے گانے والے حرام زادوں کی قیمت تجھے کیا چکانی پڑے گی جہنمی یوں کہیں گے اے اللہ ہمیں شام کا عذاب دے دے ہمیں بچو کے ڈنڈے کا عذاب دے دے ہمیں لہو کا عذاب دے دے جسلیم کا عذاب دے دے یہ جو جانی جو آج فلموں کے اندر زنا کرتے ہیں بدکاری کرتے ہیں امت کو تباہ کر رہے ہیں امت کو برباد کر رہے ہیں اے اللہ ان کے پیشانیوں پر جو شرمگاہ سے بدبو آ رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہے جن کی تم نقالی کر رہے ہو میری مائیں اور بہنیں تم یہ سمجھتی ہو کہ ان کی طرح ہم اپنے چہرے بنائیں گے ان کی طرح ہم کلچر اپنائیں گے ان کی طرح ہم تہذیب کو اپنائیں گے نوجوان اپنے چہرے کو عورتوں کی طرح بنائے گا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مرد اپنے گھروں سے کس طریقے سے سچ کر نہ نکلے جس طریقے سے دانیا عورت اور بدکار عورت بری ارادے سے سج بھج کر نکلتی ہے آج کیا ہے مردوں کے بیوٹی پارلر نہیں بنے ہیں کہ ان کو عورت نہیں بنایا جا رہا ہے ان کو مسٹر کہا جائے ان کو مسز کہا جائے آج مرد چٹیا رکھ رہا ہے چوٹی رکھ رہا ہے عورت بالوں کو کاٹ رہی ہے وہ جینس پینٹ پہن رہی ہے وہ ٹی شرٹ پہن رہی ہے یہ گلے کے اندر زنجیر ڈال رہا ہے یہ ہاتھ کے اندر بالیاں ڈال رہا ہے یہ کان کے اندر جو ہے بالیاں ڈال رہا ہے ہاتھ کے اندر کڑا پہن رہا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ماں میری امت کی بیٹی تجھے خوبصورتی کتا کھانے والوں کے شکلوں سے نہیں ملے گی تجھے اپنے چہروں کا حسن تجھے سور کھانے والوں سے نہیں ملے گا جنا کرنے والوں سے نہیں ملے گا میرے بھائی نوجوان تیری عقل کو کتا سانس چاٹ گیا ہے تجھے زہریلا سانپ ڈس گیا ہے کیا ہو گیا ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر زمین و آسمان کے فرشتے پیدا ہو اور جس کے نقمے جنت کی حورے گاتی ہوں اور حضرت بھائی ابن حجر فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن مبارک کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس قائم تھی تبھی میں آپ کے چہرے کو دیکھتا چودھری کا چاند تھا بڑے آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا تھا دبک رہا تھا کبھی چہرے کو دیکھتا چہرے انور کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم چاند میں سیاہی نظر آئی اس سے زیادہ روشن چہرہ میرے محبوب کا نظر آیا اور تجھے اس چہرے کے اندر عیب نظر آتا ہے عورتوں کی طرح اپنا چہرہ بناتا ہے یاد رکھ قرآن کے حسن کے آئینے میں قرآن حدیث کے حسن کے آئینے میں میرے محبوب کے روشن چہرے کے آئینے میں جو تجھے اللہ دین بنائے گا میری ماں جو تجھے حسن ملے گا یہ کتا کھانے والے یہ سور کھانے والے یہ ضروریت ذلت مسکنہ وباؤ ہمیشہ کی لانت جب بڑا ہو چھوٹا ہو مرد ہو عورت ہو انفرادی نماز نماز ہو اجتماعی نماز ہو ان کی بد دعا کرنے تک ان سے پناہ مانگنے تک ہماری نماز ہی نہیں ہوتی غیر المقوبی علیہ یہاں تو یہ کہے کہ یہود و نصارہ کے طریقوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہم دور جاتے ہیں اور دوسری طرف ان کے طور طریقوں کو اپنائیں میری ماں اللہ کی نگاہ کے اندر جب یہ چہرہ میں لون ہو گیا تیرا خامی تجھے پسند نہیں کرے گا تیری اولاد تیری خدمت نہیں کرے گی اللہ کی نگاہ سے تو گر جائے گی نہ والوں کے چہروں کو دیکھ کر گانے والوں کے چہروں کو دیکھ کر میری ماں ایک نمبر کے جھوٹے ہیں ایک نمبر کے کزاب ہیں یہ کاسمیٹک بیچنے والے یہ ایڈورٹیز کرنے والے یہ اشتہار کرنے والے میری سندرتا کا رات یہ صابن ہے میری سندرتا کا رات میرے بالوں کی چمک کا رات یہ شیمپو ہے یہ فیرن لولی ہے میری ماں اللہ کی قسم کا واسطہ دے کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تیری زندگی کے اندر تیرے آباد داد کی زندگی کے اندر ایک کالی عورت وہ بتا دے جو اس کاسمیٹک کو استعمال کر کر اس شیمپو کو استعمال کر کر اس صابن کو استعمال کر کر اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی ہو اس کے بال چمکیلے ہو چکے ہو اور اس کے قانون کی نگاہ کے اندر وہ محبوب نظر ہو چکی ہو اور اس کی لیلا وہ بن چکی ہو سب جھوٹے ہیں سجاب ہیں وہ امت کو تباہ کرتے ہیں وہ امت کا رشتہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے توڑنا چاہتے ہیں میری ماں تجھے حسن چاہیے تو سورہ یوسف کے آئینے کے اندر ملے گا تجھے حسن چاہیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے عکس کے اندر ملے گا تجھے حسن چاہیے تجھے خوبصورتی چاہیے تجھے جوانی چاہیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے آئینے کے اندر ملے گی میری ماں رات کی تنہائی کے اندر اٹھ اور جب تو غسل کرے گی جب تو وضو کرے گی اور جب تو سجدہ کرے گی اور دعا کرے گی کلام پاک کی تلاوت کرے گی اور جہنم کے خوف سے روئے گی اب جنت کے طلب میں روئے گی اپنے گناہوں کی یاد میں روئے گی خشیت الہی سے تیرے آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے نکلیں گے میری ماں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم دنیا کے پورے کاسمیٹک ایک طرف امریکہ کی مصنوعات برطانیہ کی بنائی ہوئی چیزیں میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم میرے پیدا کرنے والے کی قسم میری ماں خشیت الہی سے تیرے آنکھ سے آنسو کا خطرہ جو تیرے چہرے پر پڑے گا اور جو نور نکلے گا اور جو اس کے اندر خوشبو آئے گی اور اس کے اندر نورانیت آئے گی جنت کی بھی رش کر کر یوں کہے گی اے اللہ اے اللہ مجھے دنیا کی عورت مومنہ عورت کیوں نہیں بنا دیا مجھے جنت کی حور کیوں بنایا یہ میری ماں کہاں بھٹک کر چلی گئی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو سنت سے انگریز خالی کر کر تاریخ کے اندر مت کر رہے ہیں آج ابھی جھارکھنڈ کے اندر نصابی کتابوں کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر کو شائع کیا گیا یاد رکھ لو مسلمانوں ولا ولا تہینو پنکھا نہیں آیا کیا ان کن تم کوئی کم کرنے کی بات نہیں اس ٹائم کو دیکھا ہو تو دیکھا ہو ان درست کو دیکھا ہو تو دیکھا ہو ہسپانیہ کو دیکھا ہو تو دیکھا ہو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ساڑھے آٹھ سو سالہ رہی اور یہاں کے اسلام دشمن اور مسلمان دشمن وہاں جا کر تاریخ کا انہوں نے مطالعہ کیا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بھیڑا جائے کس طریقے سے ان کی حکومت کو ختم کیا جائے ان کے تشخص کو ختم کیا جائے ان کے آئیڈینٹیفائی کو ختم کیا جائے اور پھر وہ چیزیں یہاں پر لاگو کرنے کی فکریں کی جا رہی ہیں اور لاگو کرنے کا عملی اقدام شروع ہو گیا ایک طرف بندے ماترم کی بات ہو رہی ہے ایک طرف یوگا کی بات ہو رہی ہے ایک ایک طرف سرسوتی پوجا کی بات ہو رہی ہے ایک طرف حلال زبیحا کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ایک طرف ماں اور بہنوں کو کبھی دوپٹے کے ساتھ اور ان کے اسکاف کے ساتھ پاسپورٹ کے اندر تصویر لی جاتی تھی اب دوپٹہ نکالا جا رہا ہے آئیڈینٹی کارڈ کے اندر ٹوپی کے ساتھ کبھی تصویر لی جاتی تھی امامے کے ساتھ تصویر لی جاتی تھی اب حرام زادگی کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی شرارت کی جا رہی ہے مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو ہمیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کمی ہماری ہے کہ ہم سنتوں سے دور ہو گئے کمی ہماری ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے کمی ہماری ہے کہ ہم مکہ مکرمہ سے دور ہو گئے کمی ہماری ہے کہ ہم گمد قدرہ سے دور ہو گئے کمی ہماری ہے ہم نے علماء کی دانی نہیں کی کمی ہماری ہے ہم نے خانقاہوں کی طرف توجہ نہیں کی کمی ہماری ہے مدارس عربیہ کو ہم نے حکارت کی نگاہ سے دیکھا ورنہ دنیا کی کوئی طاقت اس امت کو ختم نہ کر سکتی ہے نہ ختم کر پائے گی اس لیے کہ اسپین کے اندر ہندوستان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے اسپین کے اندر شیخ الہند نہیں تھا ہندوستان کے اندر شیخ الہند ہے اسپین کے اندر شاہ محمد الیاس نہیں تھا ہندوستان کے اندر شاہ محمد الیاس سے اسپین کے اندر شیخ الاسلام حسین احمد بدنی نہیں تھا ہندوستان کے اندر شیخ الاسلام حسین احمد بدنی ہے اسپین کے اندر ریشم رومال کی تحریک نہیں تھی ہندوستان کے اندر ریشم رومال کی تحریک تباہی ہمارے اکابرین نے چلائی ہے اسپین کے اندر انار کا درخت دار لوم دیوبند کا نہیں تھا ہندوستان کے اندر انار کا درخت دار لوم دیوبند ہے جب تک ہندوستان کے اندر دار لوم دیوبند کی شاخیں رہیں گی شیخ الہند کی روحانی اولاد رہے گی شیخ الاسلام کی روحانی اولاد رہے گی امداد اللہ مہاجر مکی کے نام لیوا رہیں گے حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نام لیوا رہیں گے اور جب تک ہندوستان کے اندر انار کی درخت کی رہیں گی تو اسپین سے موازنہ نہ کرنا اس لیے کہ اسپین کے اندر یہ اکابری نہیں تھے اسپین کے اندر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ نہیں تھا اسپین کے اندر مدارس کا جال نہیں تھا تھا اسپین اسپین کے کے اندر اندر قاسم نانت بھی نہیں حافظ دامن شہید نہیں تھا اسپین کے اندر امداد اللہ مہاجر مکی نہیں تھا یہ خواب و خیال کے اندر مت رہے مگن رہے جب ضرورت پڑے گی شیخ الہند کا بچہ جب ضرورت پڑے گی قاسم نانوت کی اولاد جب ضرورت پڑے گی ہم مالٹا کی جیل کو آباد کریں گے ضرورت پڑے گی ریشمی رومال کی تحریک کو زندہ کریں گے ارے وہ انگریز جن کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا تھا یہ بوریا پر بوریے پر بیٹھنے والے یہ پکارا ان کو ایسا دھرتا بھیج دیا ایسی دھرتی پر بھیج دیا ایسی جگہ بھیج دیا کہ وہاں کہ سورج چھ چھ مہینے نظر نہیں آتا تو پھر ان کے ماننے والے پجاریوں کے ساتھ ہم کیا سلوک نہیں کر سکتے مسلمانوں مایوسی کی کوئی بات نہیں احساس کم تری کی کوئی بات نہیں ہے اس لیے کہ ابھی بھی بہت ساری قوتیں ہمارے پاس ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک زمزم جس کی قدر و قیمت کو آپ نے نہیں جانا ہوگا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماؤ زمزم علی شری والا ایک زمزم کا قطرہ وہ جس مقصد کے لیے لیے پیا جاتا ہے صحت کے لیے پیے کینسر دور ہونے کے لیے پیے ایڈس دور ہونے کے لیے پیے اور جنگ میں پتہ یابی کے لیے پیے کلام پاک کے حفظ کی سہولت کے لیے پیے جس لیما شری والا ایسی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے پاس دی ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اگر ان کتا کھانے والے ان اپنے ہتھیاروں پر اپنے پر اپنی ٹیکنالوجی پر اپنی طاقت پر اپنی قوت پر ناز ہے ہمیں بھی اللہ کی کبریائی پر ناز ہے اللہ کی طاقت پر ناز ہے اللہ کی قوت پر ناز ہے ہم جب پیدا ہوئے ہمارے کان کے اندر یہ نہیں کہا گیا امریکہ اکبر برطانیہ اکبر سائنس اکبر ٹیکنالوجی اکبر اور کمپیوٹر اکبر اللہ اکبر یہ کہا گیا کہ اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ کی بڑائی کے سامنے اللہ کی طاقت کے سامنے اللہ کی قوت کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہرون آیا اور اسے کتنا گھبن تھا ہارون آیا شداد آیا نمرود آیا آمان آیا ان کا انجام کیا ہوا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے ایک قدم آ میں دس قدم آؤں گا تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا تو دوڑ کر آ میں تجھے سینے سے لگا لوں گا اور علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بت کا پجاری ننانوے سال تک یا سنم یا سنم یا سنم ہزاروں مرتبہ اس واقعے کو سنا ہوگا سنم عربی میں بت کو کہتے ہیں اے میرے بت اے میرے بت اے میرے معبودان نے کہتا رہا ایک مرتبہ بھول سے یا سمجھ اس کی زبان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبئی کا یا اب بھی اے میرے بندے کیا تو چاہتا ہے وہ اللہ اتنا رحیم ہے اتنا کریم ہے اتنا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہماری طرف متوجہ ہونے والا ہے ضرورت ہے اے نوجوان سنت کی طرف آ جا اے میری امت کی بیٹی اے میری امت کی ماں تو رنڈیوں کے کپڑے اپنا کر تو غیروں کی تہذیب اپنا کر نہ دنیا کے اندر کچھ پا سکے گی نہ آخرت کے اندر کچھ پا سکے گی میرے بھائی آج قرآن کی طرف آ جا مکی کی طرف آ جا مدین طیبہ کی طرف آ جا حدیث کی طرف آ جا سنتوں کی طرف آ جا مسواک کی طرف آ جا امامی کی طرف آ جا علما کی طرف آ جا اور ان ظالموں کی محبت اور دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال دے پھر دیکھ کل نکلنے والا سورج اپنی کرنوں کے اندر یہ پیغام لائے گا ورائی تناس یہ کلو نفی دین اللہ افواجا اے مجاہد اے غازی تیرے کردار کو دیکھ کر تیری سیرت کو دیکھ کر اور تیرے کیریکٹر کو دیکھ کر قوم کی قوم اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گی کمی ہماری ہے کہ ہم نے اسلام کا تعارف نہیں کرایا قرآن کا تعارف نہیں کرایا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا ایک طرف ان کی کوشش ہے تاریخ کو مت کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے کہا کہ خیالی تصویر اور انٹرنیٹ کے اندر آپ دیکھیے گا ہم نے کس کا کیا بگاڑا کبھی کسی بدھ کے خلاف کبھی گیتا کے خلاف کبھی بھگوت گیتا کے خلاف اور رامائن کے خلاف رام کے خلاف کر سکتے نہیں کر سکتے آج بھی ابھی بھی جو ایپل فون ہے اس کے نئے اپلیکیشن کے اندر ایک کلام پاک کو لوڈ کیا گیا ہے ان بلڈ یعنی جب آپ اپل فون خریدیں گے جیسے نماز کے اوقات کا سافٹ ویئر ملتا ہے اور جیسے قبلہ نما ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ بتانے والا قبلہ نما ملتا ہے ایسے ایک کلام پاک کا اپلیکیشن اس کے اندر ڈالا گیا ہم نے کس کا کیا بگاڑا کلام پاک کی تحریف اس کے اندر کی گئی کلام پاک کے الفاظ کو اس کے اندر بدلا گیا ہر طرف سازی سے مشرق سے مغرب سے شمال سے جنوب سے مسلمانوں یہ کیا ہو رہا ہے ہم نے کس کا کیا بگاڑا ہم نے کس کے ساتھ کیا دشمنی کی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کا زندہ ولی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جامع شہادت نوش کرنے والا مغرب کی نماز کا وقت چلا جا رہا تھا حضرت شرط لگائی علماء نے کہا کہ جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک جس کی ایک نماز سزا نہ ہوئی ہو وہ صاحب ترتیب آج پہلی نماز جامع مسجد کی میسور کی وہاں امامت کہ امامت کو سنبھالے گا محراب کے اندر آئے گا وقت چلا جا رہا تھا بڑے بڑے مشائق تھے بڑے بڑے علماء تھے اور بڑے بڑے امام والے تھے کسی کی ہمت نہیں ہوئی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ایک طرف وقت کا حکمران اور دوسری طرف یہاں یوں کہہ رہا ہے کہ فرض تو فرض بالغ ہونے سے لے کر اب تک میری تحجد بھی سزا نہیں ہوئی یہ اللہ کا اب بتائیے چہرے پر سنت نہ ہو اور چہرے پر داڑھی نہ ہو آج سے اس گئے گزرے زمانے کے اندر کوئی داڑھی مڈا اذان دے سکتا ہے کوئی داڑھی منا نماز پڑھا سکتا ہے کوئی داڑھی منا تراوی پڑھا سکتا ہے آج نہیں کر سکتا اس زمانے کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے درباری علماء کی موجودگی کے اندر کس کی ہمت تھی لیکن حضرت نے محراب سنبھالا اور مغرب کی نماز پڑھائی حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نو رما ہو جب کبھی اکابرین شہر بنگلور آتے ہیں کرناٹک کی سرزمین آتے ہیں ضرور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جاتے ہیں وہاں آپ نے مراقبہ فرمایا اور حضرت کو حضرت نے مکتوبات حضرت کی مکتوبات کے اندر تحریر ہے بات کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر آپ کا چہرہ نور سے منور تھا اور داڑھی آپ کے چہرے پر تھی ان ظالموں نے داڑھی کو وہاں سے نکال دیا بہرحال میرے بھائی اپنے چہرے کے اندر حسن لانا ہے اپنے چہرے کے اندر خوبصورتی لانا ہے تو یہ کتا کھانے والے تنظیر کھانے والے دنا کرنے والے بدکاری کرنے والے اپنے ساتھ دسترخوان کے اندر ایک پیالے کے اندر ایک پلیٹ کے اندر کتے کو بنانے والوں کی تہذیب سے تو دنیا میں اپنا نام روشن نہیں کر سکتا آخرت میں اپنا نام روشن نہیں کر سکتا میری امت کی مائیں اور بہنیں امت کی بیٹیاں آپ پر بڑی عظیم ذمہ داری ہیں اس لیے کہ جو کام اب مدارس نہیں کر سکتے جو کام اب خان خان نہیں کر سکتے جو کام اب اصلاح معاشرہ کی تحریکیں اور اجلاس نہیں کر سکتی میری ماں چند تیرے قدم تیری اصلاحی کام انشاءاللہ امت کا بیڑا پار کرا سکتی ہیں امت کے اندر انقلاب لا سکتی ہیں میری ماں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا واسطہ اللہ کے کابل کی عظمت کا واسطہ دے کر کہتا ہو تجھے کچھ نہیں ملے گا تجھے کچھ نہیں ملے گا ان بازاری عورتوں کے طور طریقوں کو اپنا کر ان غیر کے طور طریقوں کو اپنا کر میری اما آ جا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے آنچل آ جا میری اماں ہے تیرا کیا کام ہے سڑکوں پر میری اماں تیرا کیا کام ہے بازاروں کے اندر میری اماں تیرا کیا کام ہے آج جو ہے سپر مارکیٹوں کے اندر تیرا کیا کام ہے کالجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر ارے میرے بھائی جس تعلیم سے عورت عصمت لٹتی ہو اس کی عفت لٹتی ہو اس کی حیا لٹتی ہو اس کی شرم لٹتی ہو اس تعلیم پر لانت ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ دو بہنیں جو مراحی ہوں یعنی ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی بالغ ہونے کے قریب ہیں وہ ایک بسترے میں ایک لحاظ میں ایک کمبل میں نہیں سو سکتی جس شریعت کی یہ تعلیم ہو کہ حیا کی شرم کی کہ دو سگی بہنیں ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ان کو پتا نہیں کہ میاں بیوی کا عمل کیا ہوتا ہے ان کو پتا نہیں کہ شہبت اور خواہشات کی چڑیا کا نام ہے لیکن علماء نے لکھا فقہ نے لکھا اس کو ایک کمبل کے اندر ایک لحاظ کے اندر سونا ممنوع ہے ناجائز ہے ان کے بستروں کو الگ کرنا چاہیے پھر سے بھی غیرت کو کیا ہو گیا کس پٹ پہنا کر مڈی پہنا کر ایسے چست لباس پہنا کر جس کو چودہ سو سال پہلے میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا کا بہت سارے کپڑے پہننے والیاں حقیقت کے اندر وہ ننگیاں ہیں وہ برقع بھی پہنی ہوئی ہو ایسا چست لباس جس سے جسم کا جغرافیہ پاخانے کی جگہ کا جغرافیہ سینے کا جغرافیہ آگے پیچھے کا جغرافیہ ایک ماہر ٹیلر اس کو دیکھ کر اس کے اندر باہر کا نمبر بتا دے اور یہ باپ اس کو اسکٹ پہنا کر مٹی پہنا کر اس کے چہرے کو میک اپ کروا کر اور ایسی لالی ایسی نیل پالش ایسی لپسٹک کہ آپ کو معلوم ہے ہزار مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ نیل پالش اس وقت تک نہیں بن سکتی لالی اس وقت نہیں بن سکتی لپسٹک اس وقت تک نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کے اندر سور کی چربی نہ ملائی جائے کیا ہو گیا فاطمہ نام کی بچی کو آج سور کی چربی اس کے پیٹ کے اندر اتاری جا رہی ہے کیا ہو گیا ستےجا نام کی بچی کو عائشہ نام کی بچی جب گرم گرم کھانے کے اندر نیل پالش لگا کر اپنا ہاتھ ڈالتی ہے اور اس کے اندر کی سور کی چربی پگھل کر کھانے کے اندر جاتی ہے اور وہ عورت حاملہ ہو اور اس کا حمل دنیا کے اندر ابھی ظاہر نہیں ہوا پتا نہیں کہ لڑکا ہے پتا نہیں کہ لڑکی ہے ماں کے پیٹ کے اندر جس حمل کو سور کی چربی کی غذا دی جا رہی ہو اس کے اندر کیا شرم آئے گی اس کے اندر کیا زیرت آئے گی اس باپ کے کیا کہنے اس خانم کے کیا کہنے اس بیٹے کے کیا کہنے بھائی کے کیا کہنے جو اچھے کپڑے اور جو ہے نیم اریا لباس پہنا کر اسکوٹر میں اسے لے جاتا ہے کالج کو چھوڑنے کے لیے اور لے جاتا ہے ہے بازاروں میں لے جاتا ہے شادی خانوں کے اندر ہوا کے جھونکے لگتے ہیں کپڑا ادھر ادھر ہوتا ہے معاف کرنا صاف سی بات کہہ رہا ہو دنیا کے کتوں کی نگاہ زانیوں کی نگاہ کیا ان جسم پر نہیں پڑتی تیری غیرت کو کیا ہو گیا تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری حیم حیا کو کیا ہو گیا تو ہی تو تھا کہ ایک مرتبہ میدان جہاد کے اندر نکلا تھا اور جب واپس آیا کسی کام سے تو دیکھا کہ تیری بیگم اور تیری عورت دروازے کی دہلیز پر ہے تو فوراً وہ صحابی بیان سے تلوار نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تجھے نہیں چھوڑوں گا تیرا سر قلم کر دوں گا تیری ہمت کیسے ہوئی کبھی ہمارے اندر وہ خون دوڑتا تھا غیرت کا کا کا شرم حیا کہ جب عورت کو دہلیز پر دیکھتے گلی پر دیکھتے بے پردگی کے حالت کے اندر دیکھتے نیام سے تلوار نکل جاتی بیگم بھی بے کو کار عورت تھی اور اللہ وادی عورت تھی اس نے کہا کچھ لمحوں کے لیے میری بات سن لیجیے اگر بات دل کو نہ پکڑے اور تسلی نہ ہو تو آپ جو ہے جو چاہے کرے ما خاص لیکن بات تو سن لیجیے تو اس کے بعد کہا بتا جلدی جلدی اور یہ غصے کے اندر بے قابو ہو رہے تھے چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا کہاں گئی وہ بیرت کہاں گئے وہ اور حیا کیا نہیں ہو رہا شادی خانوں کے اندر کیا نہیں ہو رہا بازاروں کے اندر ان ظالموں نے ان حرام خوروں نے ان لٹیروں نے ان زانیوں نے یہ کہہ کر عورت کو بہلا پھسلا کر کہ مذہب اسلام تجھے چار دیواری کے اندر قید رکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھوں کی حوث آنکھوں کے زنا کی نظروں کے سیر بسانے کے لیے زمین کو بھی خراب کیا سمندر کو بھی خراب کیا ہوائی جہاز کے اندر گندے گندے کپڑے ایئر ہوسٹس کو پہنا کر فضا کو بھی مقدر کیا ظاہر الفساد زمین و آسمان کے نظام کے اندر انہوں نے فساد کو بفا کر دیا زنا کو بفا کر دیا اور بے پردگی کو بفا کر دیا بے حیائی کو بفا کر دیا وہ کرنے تو کرنے دے لیکن مسلمان کی غیرت کیا ہو گئی شرم کو کیا ہو گیا سچ فرمایا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسنا شیتا جب تیری شرم کا جنازہ نکل جائے جب تیری حیا کا جنازہ نکل جائے جو چاہے کرنا سنگ چست مڈی پہنانا اسکٹ پہنانا کیا ہو رہا ہے کالجوں کی چار دیواریوں کے اندر کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں کی چار دیواریوں کے اندر کیا ہو رہا ہے بازاروں کے اندر تیری عقل کو کیا ہو گیا ایسی ڈگری پر لانت ایسے تعلیم پر لانت اور ایسے عہدے پر لانت جس سے عورت کی حیا کا سودا ہوتا ہو جس سے عورت کی عصمت عصمت بازار کے اندر بکتی ہو ہو کیا نہیں رہا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا المرا تو عورت چھپنے کی چیز ہے اذا خرجت اس شیطان کہ جب وہ نکلتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اپنی بیوی ہور جیسی ہو لیکن گلی کے بندن کو دے کر رال ٹپکاتا ہے اس لیے کہ شیطان اس کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے پاخانی کی جگہ بیٹھ کر وہاں سے دعوت دیتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیمی کی جگہ بیٹھ کر جسم پر بیٹھ کر وہ زنا کی دعوت دیتا ہے ان کو دعوت دے تو دے جن کے پاس شرم نہیں جن کے پاس حیا نہیں جن کے پاس اللہ کا کلام نہیں جن کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت نہیں مسلمان اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت پڑھنے والا تیری ماں اور تیرے باپ کے مرنے پر کلو اللہ پڑھ کر سال ثواب کرنے والا تیری شرم کو کیا ہو گیا تیری حیرت کو کیا ہو گیا تیری حیا کو کیا ہو گیا گھروں کے اندر یہ ناچ گانا کیسے آ گیا گھروں کے اندر یہ بے حیائی کا اڈا کیسے بن گیا ایک سوفے پر ایک چیئر پر ایک مجلس پر نانا نواسی بیٹھے ہوئے ہیں باپ جوان بیٹی بیٹی ہے دادا اور بیٹھی بیٹی ہیں عزت لٹنے کا منظر آتا ہے کپڑے پھاڑنے کا منظر آتا ہے زنا کا منظر آتا ہے کیسے تو دیکھتا ہے کیسے تیری شرم برداشت کرتی ہے کیسے تیری غیرت برداشت کرتی ہے وہ صحابی خاتون نے کہا ان کی بیگم نے کہا اجی سن تو لیجئے تو کہا کہ اصل یہ ہے کہ گھر کے اندر سام زہریلا آ گیا تھا اور بچتے بچاتے میں دہلیز تک پہنچ گئی تھی تب جا کر وہ صحابی نے اپنی بیوی کو معاف کیا یہ زیرت تھی یہ شرم تھی یہ حیا تھی ہمارے اندر میری مائیں اور بہنیں یہ عزت کا پردہ آپ کے پاس رہے گا دنیا کے اندر بھی آپ کا نام ہوگا نہ خامن آپ کی خبر میں اترے گا نہ اولاد آپ کی خبر میں اترے گی نہ زر زیور آپ کی خبر کے اندر اترے گا میری ماں کوئی چیز تیرے ساتھ آنے والی نہیں اگر زہر کے اندر تیرا انتقال ہوا ہے اور فجر کے اندر تو نے ناشتہ کیا ہے تیرا پیٹ دبا دبا کر پیشاب سے اس کو نکال دیا جائے گا میری ماں تیرے کام سے زیور چھین لیے جائیں گے میں کتابوں لکھا ہے کہ اگر انگلیوں کے اندر انگوٹی دھس گئی ہے نکل نہیں رہی ہے انگوٹی کے ساتھ تجھے دفن نہیں کیا جائے گا انگلی کے گوشت کاٹ کر اس کو نکالا جائے گا کون سا مال ساتھ دینے والا میری ماں آج تک بتا کون سا خان جو اپنی محبوبہ اس کو کہتا ہو اپنا جان دل اس کو کہتا ہو اپنے جگر کی حرارت اس کو کہتا ہو اور اپنی دارلنگ اس کو کہتا ہو ایک کامن تو بتا کہ بیوی کے ساتھ وہ خبر کے اندر اترا ہو ایک بچہ تو بتا ایک بیٹی تو بتا کہ خبر کے اندر میری ماں یہ اللہ اللہ کرنا کام آئے گا یہ نماز پڑھنا کام آئے گا بے حیائی کی زندگی گزارے گی میری ماں ہائی وے کے اندر کتے سے بدتر بے گھر کلمے کی موت ہوگی اور اور اور ملک الموت بڑی سختی کے ساتھ تیری روح نکالیں گے میری ماں عزت کی زندگی گزارے گی پردے کی زندگی گزارے گی شرم کی زندگی گزارے گی حیا کی زندگی گزارے گی میرے بھائی ایمان کی زندگی گزارے گا باشرا زندگی گزارے گا موت کے وقت ستر ہزار فرشتے دائیں اور بائیں تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے تیرے میرے اور ہماری ماں اور بہنوں کے آنکھوں کے سامنے جنت کے مناظر کو رکھا جائے گا اور پھر کہا جائے گا یا نفس المطمئنہ ارجعی الى ربی کی راضیت مرضیہ یہ چار روز کی زندگی ہے میرے بھائی یہ امیروں پر سے بھی گزر جائے گی یہ غریبوں پر سے بھی گزر جائے گی یہ حاکموں پر سے بھی گزر جائے گی یہ محفوظ یہ صحت مندوں پر سے بھی گزر جائے گی یہ بیماروں پر سے بھی گزر جائے گی یہ ذاتی مکان والوں پر سے بھی گزر جائے گی یہ کرائے کے مکان والوں پر سے بھی گزر جائے گی یہ آزاد لوگوں پر سے بھی گزر جائے گی یہ مقیت لوگوں پر سے بھی گزر جائے گی انا جل اللہ اذا جانا تم طالبون موت کا ایک وقت مقرر ہے پوری دنیا کی طاقت مل کر میرے بھائی میری امت کی ماں میری امت کی بیٹی ایک سانس ہمیں نہیں دے سکتے دیکھ تو دیکھ رہی ہے کہ خامن تیرا بیمار ہوتا ہے چمچ کے اندر دودھ لے کر جاتی ہے اور خامن کے منہ میں رکھتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ملک الموت میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم دنیا کے دانے پانی پر اس کا نام ختم ہو چکا ہے اور تو وہ چمچ کا دودھ اس کے منہ میں رکھتی ہے الگ کے نیچے اترنے سے پہلے ملک الموت سینے پر پنجا گاٹ کر ایڑیاں رگڑ کھانے لگتی ہیں اور اس کی روح نکل جاتی ہے وہ دودھ منہ کا منہ میں رہ کر الٹی ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک خطرہ اندر نہیں پہنچا سکتی اور ایک دانے کو روک بھی نہیں سکتی میری ماں ہمیں قبروں کی طرف جانا ہے میرے بھائی ہمیں آخرت کا سامنا کرنا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کائنات کے انسانوں کے اندر حضرت حضرات انبیاء علیہ مسلط وسلام کے بعد سب سے افضل ترین انسان سب سے بہترین انسان اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے میراج کے اندر دیکھا کہ جنت میں جانے کے لیے ہر کوئی دعا کرتا ہے لیکن جنت کا ہر دروازہ تجھے چیخ چیخ کر بلا رہا تھا تجھے دعوت دے کر بلا رہا تھا اور یوں کہہ رہا تھا ابو بکر تو مجھ سے آجا میری شان بڑھ جائے گی جنت کے دروازے جس صدیق پر شان کرے جنت کے دروازے جس کے آنے پر ناس کرے اور وہ ابو بکر کے تبوک کے موقع پر وہ ایک لمبا واقعہ ہے حضرت عمر الخطاب اور حضرت ابو بکر صدیق میں ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا رہتا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جسم کے کپڑے بھی اللہ کے راستے کے اندر دے دیے تھے اور ٹاٹ جس میں اثر پر آپ نے ڈال لیا تھا اور ٹاٹ سے اپنے جسم کو چھپا لیا تھا جبریل امین علیہ وسلام آئے خیر جو مقابلہ ہونا تھا جو بات ہونی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ حضرت عمر الخطاب کے دل میں کیا ہے کہ میرا مال زیادہ ہے آج میں صدیق سے آگے بڑھ گیا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے حکیم ہیں فراست کے سر آپ کے قدموں سے پھوٹتے ہیں دنیا کا کوئی جج دنیا کا کوئی فلاسفر دنیا کا کوئی سائنسدان دنیا کا کوئی حکمت والا کیا حکمت کی بات کرے گا کیا عقل کی بات کرے گا میرے حبیب پاک وسلم کے پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور آج علماء جو آپ کے نائبین ہیں آپ کے جو وارثین ہیں جس میدان کے اندر چلے جاتے ہیں وہ جھنڈے گاٹتے ہیں یہ نبی کریم وسلم کی وراثت کا کرشمہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا کرشمہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی طرف نسبت کرنے کا یہ کرشمہ ہے العلماء ورثت الانبیاء کہ علماء نبی کے وارث ہیں آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو حکمتیں دی ہیں ان کا جو مقام دیا ہے ان کا جو مرتبہ دیا ہے ظالموں آج ناچنے والوں کی قدر و قیمت ہے آج ٹھنکا لگانے والوں کی قدر و قیمت ہے آج شرمگاہ گاؤں والوں کی و قیمت ہے آج بلہ گھما کر چھکا مارنے والے چھکوں کی قدر و قیمت ہے آج جنا کرنے والوں کی قدر و قیمت ہے آج گانے والے گویوں کی قدر و قیمت ہے ڈانس کرنے والے نمائش کرنے والے اور حرام زادوں کی قدر و قیمت ہے تمہیں دھوکہ ہو چکا ہے میرے رب نے جب اس دنیا کو بنایا تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ فلا نقم الحیات دنیا یہ دھوکے کی دنیا ہے اس دھوکے کی دنیا میں نہ آنا جو چیز چمکتی ہوئی دکھ رہی رہی ہے وہ دھوکہ ہے اور جو چیز تمہیں پوشیدہ دکھ رہی ہے وہاں حکمت کے خزانے ہیں یہ علماء فقیر نما دکھ رہے ہیں یہ علماء پیونس کے لگے کپڑے پہنتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہ علماء درویش دکھ رہے ہیں آج آج ایک سلمان خان آ جائے ایک دلیپ کمار آ جائے ایک ٹھمکا لگانے والی آ جائے کتنا نوجوان اس کے پیچھے مرتا ہے علماء کی کیا قدر قیمت آج پتا نہیں چلے گا آج پتا نہیں چلے گا داڑھی بنانے والے آج پتا نہیں چلے گا کان میں بالی ڈالنے والے میری ماں چٹیا کاٹنے والی اون کے کوہان کی طرح اپنے سر پر چونڈا رکھنے والی میرے حبیب نے فرمایا جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے سرگائی دیتی ہے اس کی خوشبو بھی تجھے نصیب نہیں ہوگی میرے نوجوان آج کرکٹر کے پیچھے بھاگنے والے آج فلمی انداز کی فلمی اسٹائل کی زندگی گزارنے والے کل کل جب قیامت قائم ہوگی اور یہ زمین تانبے کی طرح تپگے گی اور یہ آسمان ہمارے سروں کے اوپر ہوگا ایک میزے کے برابر جو ہے سورج ہوگا نفتی نفتی کے عالم کے اندر ہوں گے مادر برہنا ہوں گے یہ سوٹ چھین لیا جائے گا یہ کپڑے چھین لیے جائیں گے یوم یفر المرو بھی نفی وہ امی ہی وہ ابھی بٹیا کو کچھ ہوتا تھا باپ چلا جاتا تھا ساس کو کچھ ہوتا تھا داماد چلا جاتا تھا بھائی کو کچھ ہوتا تھا بھائی چلا جاتا تھا یوم یفر البر من اخی وہ امی ہی وا بھی وہ صاحبتی ہی و بنی اس دن پتا چلے گا کہ جب یہ کہا جائے گا اقرا کتابت کپا بنفسی کل یوم علیہ کا حسیبہ لے اپنے کمپیوٹر کے ڈاٹا ڈکس کو کھول کر دیکھ لے کہ تو نے کیا کیا ہے ولا یزم ربو کا عہدہ تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا کہ کوئی نیکی کی ہو اور اس کو چھپا لیا ہو اور صغیرہ کیا ہو ہو اور کبیرہ لکھ دیا ہو اور کبیرہ کیا ہو ڈبل کبیرہ لکھ دیا ہو داڑھی مڈی حالت میں مرا ہو داڑھی کے ساتھ آ گیا ہو اور داڑھی کے ساتھ مرا ہو بغیر داڑھی کے آیا ہو کل پتا چلے گا کل پتا چلے گا جب القاری تم القاریہ ہوگا جب الحاق کا تم الحاق کا ہوگا اور جب وہاں پر ہوگا کہ اليوم نقسم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا بیما آج زبان چلتی ہے علما کے خلاف بول آج زبان چلتی ہے علما کی پگڑیاں اچھال آج زبان چلتی ہے مدارس کے خلاف بول سنت کا مذاق کر داڑھی کا مذاق کر برقع کا مذاق کر وشواس کا مذاق کر اليوم نقسم مالا فاہیم وتكلمنا ايديهم اس زبان پر اللہ لاک لگا دیں گے تالا لگا دیں گے تیرا جسم بولے گا تیرا ہاتھ بولے گا تیرا جو ہے آگا بولیں گے اور تو کہے گا کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے خلاف بولنے لگا تو پھر جسم کہے گا جو دنیا میں بلواتا تھا تیری زبان سے وہی بلوا رہا ہے سب تیری بیوی جس کے لیے تمہیں سود کھا کر سود کے اندر ملوث ہو کر آج کا مسلمان کیا سود کے اندر ملوث نہیں ہے آج کا مسلمان کیا بلاست کی پراپرٹی پر حق نہیں دبا رہا ہے کیا غیروں کی زمین جائیداد پر حق دبا رہا ہے وہ جہنم کی آگ کو کیا اپنے پیٹ کے اندر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اپنی اولاد کو راضی کرنے کے لیے اپنی خبر کو خبر خراب نہیں کر رہا ہے اپنی آخرت کو خراب نہیں کر رہا ہے یہ بیوی ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی یوں کہے گا میری ڈارلنگ میری محبوبہ میری جانے دل میرے دل کی دھڑکن تیرے لیے میں نے سوچ لے کر میری ماں کا بلاکار کیا تھا میرے اللہ کے حبیب پاک کا نے پردایا کہ سوز کے ستر سے زیادہ درجے ہیں اس میں کم درجے کا گنا ماں کے کپڑے کاٹ کر وہ کار کرنا جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے تیری غیرت کیا ہو گئی تیری شرم کو کیا ہو گیا وہ ماں جس کے چہرے کو دیکھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے وہ ماں جس کے چہرے کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے ہماری جنت کو مقدر کیا ہے وہ ماں جو ڈلیوری کے وقت زچگی کے وقت اور درد ہوئے اس نے جو یہ آہ کیا ایسی سو زندگیوں کے اندر اس ماں کی اس آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جائے کہ نو ماہ تک اپنے پیٹ کے اندر اپنے خون سے سینچا اپنے دودھ سے ہمیں پالا اور ایک سر کے درد پر ساری رات جگہ کرتی تھی تیری ہیرت کو کیا ہو گیا تیری شرم کو کیا ہو گیا اس کے کپڑے نکال کر مادر داد برہنا کر کر میرا میرے باپ کا خول نہیں اگر آسین نانوی کا قول ہوتا تو ہم شکرا دیتے احمد رضا خان کی پناہ میں چلے جاتے احمد رضا خان کا قول ہوتا ان کے مسلک کو کر ابو لالا مودودی کے پناہ میں چلے جاتے نہ کسی مسلک کی بات نہیں نظام الدین کے امیر کی بات نہیں دار دیوبند کے محتمین کی بات نہیں سربر کو نہیں عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کا گناہ چھوٹا درجے کا گنا سوس کا کون سا تاجر ہے کتنے مسلمان ہیں جو سوس کے اندر مبتلا ہے انٹرسٹ کے اندر مبتلا ہے فکسڈ ڈپازٹ کے اندر مبتلا ہے انشورنس کے اندر مبتلا ہے اللہ کی ذات پر یقین نہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں وہ اللہ جو گلی کے خنزیروں کو روزی دے رہا ہے گلی کے کتوں کو ہڈیاں دے رہا ہے حضرت موسا اللہ نبی علیہ السلام وسلام نے فرمایا اے اللہ تیری شان رزاقی پر عین الیقین ہے حق ال یقین ہے لیکن میں آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسا کھلا جنگل کے اندر جائیے گا اور وہاں پر ایک کالی چٹان ملے گی رات میں اس کالی چٹان پر پتھر ماریے گا پتھر مارا پتھر پر آسا مارا تو وہ کھلا اور اس کے اندر ایک کالا سوراخ تھا اس کالے سوراخ کے اندر ایک کالا کیڑا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ نبینا علیہ سلاۃ وسلام کی قوت سماج کو سننے کی طاقت کو پاور فل کر دیا تو وہ وہ جو کیڑا کہہ رہا تھا سبحان میں پاک ہے ہے وہ جو مجھ کو اس اندھیرے بھی دیکھتی اور دیکھ کر یہاں میری روزی کا انتظام ایک پتے کے ذریعے وہ اللہ جو اس کالی رات کے اندر کالے چٹان کے اندر کالے سوراخ میں کالے کیڑے کو پتا دے کر پال رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تجھے نہیں پالے گا قرآن پڑھنے والا تجھے نہیں پالے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا نماز پڑھنے والا جمعہ کی نماز پڑھنے والا وضو کرنے والا کلام پاک کو سینے سے لگا کیا ہو گیا ماں کے ساتھ تھرٹی سکس ٹائم چھتیس مرتبہ کپڑے نکال کر بدکاری کر رہا ہے زنا کر رہا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے زانی ہیں اور یہ زنا اپنی ماں کے ساتھ کر رہے پھر اللہ کی رحمت کیسے میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ کہ چار دن کی دنیا کے لیے آخرت کو ایسی آخرت کو کہ جس آخرت کے اندر کوئی کسی کے کام نہیں ایک سبحان اللہ بیٹی نہیں دیکھ سکتی ایک سبحان اللہ کا ثواب ہماری بیگم نہیں دے سکتی میں سچ کہہ رہا ہوں یوم یا پھر مرو جورو کی غلامی میں مرو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مرد جورو کا غلام نہ بن جائے اپنے تمام امور بیوی کے حوالے نہ کر دے کمایا لایا دے دیا کیا خرچ کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے حلال کر رہی ہے حرام کر رہی ہے اور الٹا سیدھا کر رہی ہے جانو عالم نسا کو الٹ پلٹ کر کر جو عورت کا تابع ہو گیا عورت کا غلام ہو گیا ماں کو وہ زخم پہنچا رہا ہے دل کو اور باپ کو کوسک بڈا کہہ رہا ہے بیوی کے کہنے پر کرو کل ایک سبحان اللہ یہ دینے والی نہیں ہے میری ماں تیرا خامن ساتھ آنے والا نہیں ہے تیری اولاد ساتھ آنے والی نہیں ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کو جنت کے دروازے بلایا کرتے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب تاج کا پیون لگا کپڑا پہنا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کو جان لیا کہ یہاں حضرت عمر مختاب کا مال زیادہ ہے ابو بکر صدیق کا مال چھوٹا کم ہے تو آپ نے سوال کے پرچے کو بدل دیا یہ نہیں فرمایا کہ کون کتنا لایا ہے کاؤنٹنگ نہیں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے پرچے کو کوشچن پیپر کو بدل دیا اور آپ نے فرمایا کون کتنا گھر میں چھوڑ کر آیا ہے تو حضرت عمر الخطاب سے پوچھا کہا کے آدھا آدھا اور حضرت سعید بکر صدیق سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نوبا تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہو حتیٰ کہ میرے جسم کے کپڑے بھی میں نے لگا دیے یہ بات ہو رہی تھی جبر امین علیہ السلام آئے اور کہا اللہ آپ کو سلام سناتا ہے صدیق اکبر کو اللہ سلام سناتا ہے اور پھر اللہ یہ پوچھتا ہے کیا صدیق اکبر راضی ہیں مجھ سے ساری دنیا اللہ کی رضا کی طلب اور اللہ تعالیٰ صدیق اکبر سے اتنا راضی ہے حضرت صدیق اکبر رفیع اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرے آتے ہیں اور فوراً فرماتے ہیں رضی تو بلّہ ربا وہ بھی اسلامی دینا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں و رسول آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق جو جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک کے اندر اس زما فی الغاری کہہ کر فرمایا اللہ نے سلام پہنچایا اللہ رضامندی کی کا پروانہ لیا وہ پرندے کو دیکھتا تھا وہ جنگل کے اندر چلا جاتا تھا تو کہتا اللہ مجھے کوئی پرندہ کیوں نہیں بنا دیا کہ کسی درخت پر جاتا ہے جو چاہے پھل کھا لیتا ہے جہاں چاہے چشمے پر بیٹھتا ہے اور وہاں کا پانی پی لیتا ہے لا حساب والا عذابہ اس پر کوئی حساب بھی نہیں اس پر کوئی عذاب بھی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سیامت کی ہونا کی اللہ کے عذاب اور جہنم کے خوف سے آنکھوں سے آنسو حضرت عمر الخط رضی اللہ تعالیٰ جیسا بہادر جری روایتوں کے اندر آتا ہے علماء نے لکھا ہے روتے روتے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے گرتے چہرے پر نشانات پڑ گئے تھے تجھے سوس کھا کر اللہ کا ڈر نہیں تجھے داڑھی مٹا کر اللہ کا خوف نہیں میری ماں ننگا ناچ دیکھ کر میری ماں فلم دیکھ کر سنیما دیکھ کر ناٹک دیکھ کر ڈرامہ دیکھ کر تجھے خدا کا خوف نہیں وہ صدیق اکبر ہیں یہ عمر الخطاب ہیں محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھاتے ہیں وہ توری و کتاب ان پیرخت منشور یہ شروع کے کچھ آیتیں پڑھتے ہیں غشی تاری ہو جاتی ہے ہے اللہ کی عذاب کی آیتیں جہنم کی تذکرہ عذاب کا تذکرہ سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں کئی دنوں تک اسی حالت میں رہتے ہیں اور اسی حالت کے اندر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن ہیں حضرات حسنین کے شوہر ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن حج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی کو کیسے پاتے ہو انہوں نے ایک عجیب و غریب بات کہی کہ محراب کے اندر کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتے ہیں ایسے تڑپتے ہیں ایسے تڑپتے ہیں گویا زہریلا سانپ نے کسی کو ڈس لیا ہو یہ وہ تھے کہ ان کو اشر مبشرہ میں ان کا شمار تھا یہ وہ تھے کہ جنت کی بچارت ان کو دے دی گئی تھی میری ماں اللہ کا واسطہ تیرے تقوی کا اثر تیری تہارت کا اثر اور تیری بزرگی کا اثر اور تیری نیکیوں کا اثر تیرے حمل پر پڑے گا تیری اولاد پر پڑے گا تیرے خاوین پر پڑے گا وہ گھرانہ موت سے پہلے جنت کا نمونہ جس گھرانے کے عورت با پردہ ہو جس گھرانے کی عورت دیندار ہو متقی ہو پرہزگار ہو علماء نے کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ دلی کے اندر ایک مرتبہ کالی آ گئی تھی لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے تھے اور بالکل بارش ختم ہو چکی تھی تالاب ندیا سب سوکھ چکے تھے لوگ دن بدن اس کی نماز پڑھا کرتے تھے کئی دن گزر گئے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہونے کا نام لے رہی تھی ایک شخص ایک بچہ ایک اونٹ پر ایک خاتون کو لے کر جا رہا تھا اس نے پوچھا کہ یہاں میدان کے اندر لوگ کیوں جمع ہیں تو کہا سلاس کلخا پڑھنے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں بارش کو طلب کرنے کے لیے آئے ہیں کہا کہ ٹھیک ہے اگر میں دعا کر دوں تو لوگوں نے کہا کے اتنے بڑے بڑے بشاعر محدثین مفسرین علماء کرام اتیا سلحا اور کرے گا ارے بھائی ہم کریں گے دیکھ لینا تو صحیح تو اونٹنی کے حودت سے بیٹھک سے ایک سفید کپڑا نیچے لٹک رہا تھا اس کا دامن پکڑ کر اس نے دعا کی اے اللہ یہ دامن جس عورت سے وابستہ ہے اس کی عصمت اس کی عفت اور اس کی پاک دامنی اور اس کی شرم حیا کا آپ کے پاس کچھ مقام ہے مرتبہ ہے اے اللہ اس کی بزرگی کا واسطہ دے کر کہتا ہو کہ ہمیں سیراب کر دے ہمیں بارش کی رحمت سے مالا مال کر دے تاریخ کے اندر لکھا ہے میری ماں کہاں بہت کر تو جا رہی ہے تو آج پیروں کے پاس جا رہی ہے عاملوں کے پاس جا رہی ہے پنڈتوں کے پاس جا رہی ہے جادوگروں کے پاس جا رہی ہے میری ماں تیری شرم کے اندر اللہ نے وہ جوہر رکھا ہے تیری عصمت تیری عفت اور تیری پاک دامنی میں اللہ نے وہ طاقت اور قوت رکھی ہے حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے قرب و جوار کے علاقوں کے اندر ایک مہلک بیماری آ گئی تھی ایک خاتون نے اپنے بچے کو یہ کہہ کر کہ مدینہ طیبہ کی پتا پاک ہے اللہ کے حبیب جناب محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس بچے کو مہمان بنا دیا تو ساس یا منہ بند کرنے کے لیے آمین کو قابو کرنے کے لیے اولاد کو متی فرما بردار کرنے کے لیے اپنے تابع کرنے کے لیے کہاں بہتی جا رہی ہے جب تک تو بے حیاؤں کے کپڑے پہنے گی جب تک تو فلمی اسٹیل کی زندگی گزارے گی میری ماں دنیا کا پنڈت تیرا مقدر نہیں بنا سکتا دنیا کا عامل تیرا مقدر نہیں بنا سکتا میری ماں ہاں، تیرے اندر اللہ نے تقبے کا وہ جوہر رکھا ہے تیرے اندر شرم حیا قسمت اور اور پاک دامنی کا وہ جوہر رکھا ہے یہ واقعہ یہ واقعہ کسی من گھڑت کتاب کا نہیں حدیث کے اندر یہ واقعہ آیا حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کسی اور قوم کے اندر کسی اور امت کے اندر یہ خاتون ہوتی وہ لوگ اس کی پوجا کیا کرتے اسے دیوی دیوتا سمجھ لیا کرتے وہ بچہ مدینہ طیبہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس نے کر دیا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ متاثی بیماری وہ مہلک فضا مدین طیبہ کے اندر آئی وہ بچہ بیمار ہوا اللہ کی مشیت اللہ کی مرضی اللہ کی قدرت یہ ہوئی بچہ انتقال کر گیا اس کو جب خبر دی گئی اس نے کہا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے بچے کو کیا دیکھو اسلام قبول کیا اور ہمارے دیوی دیتاؤں نے ہمارے بھگوانوں نے تمہیں شناب دے دیا اور تمہارے بچے کے اوپر عذاب آ گیا تو وہ آئی بچے کو لکھتا ہوا تھا قدموں کے پاس کھڑی ہو گئی حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی اے اللہ مجھے زلیل کر دے مجھے زندہ گور کر دے میرے جسم کی پرستیاں اڑا کر حیوانوں کے اور جانوروں کے حوالے کر دے اے اللہ میری عزت کا مسئلہ نہیں سوال اسلام کا ہے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کا ہے سوال مدینہ طیبہ کی عزت و آبرو کا ہے اے رب کریم اے رب کریم عزت کو بچا لیجیے گا میں قوم کے پاس کس منہ سے جاؤں گی میرے قوم کے لوگ مجھے تانا دیں گے حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں وہ خاتون کے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے نہیں گرے تھے اتنے میں میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ کپن کے اندر سے بچہ اپنے ہاتھوں سے چادر ہٹا کر مسکرا کر اما اما کے کہنے لگا میری اماں تیری دعا کے اندر یہ طاقت ہے تیری شرم عفت عصمت پاک دامنی کے اندر وہ قوت ہے کہ جب اس بچے نے دعا کی میدان سے لوگ ابھی خالی نہیں ہوئے تھے کہ جم جم برسات ہونے لگی علمان اس بچے سے پوچھنے لگے کہا تو نے کیا دعا کی اتنے دنوں سے ہم سلاۃ سلاستا پڑھ رہے تھے وہ بچے نے کہا تم کو آم سے مطلب یا درخت گرنے سے مطلب کام تو ہو گیا نہیں بیٹے تم کو بتانا پڑے گا تو اس بچے نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میری اماں محترمہ اللہ کی بلیہ ہیں نیک خاتون ہیں وہ اس عدت کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں کبھی اس نے غیر محرم کی طرف نہ دیکھا نہ کوئی غیر محرم نے میری ماں کے چہرے کی طرف دیکھا میں نے اس کی اسمت عفت اور پاک دامنی کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کی اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص سالی کو دور کر دیا کہاں عاملوں کے پاس بھٹک رہی ہے کہاں جادوگروں کے پاس بھٹک رہی ہے میری اماں آج دنیا کے اندر مسلکوں کا اختلاف ہو جماعتوں کا اختلاف ہو مکتب فکر کا اختلاف ہو سینے پر ہاتھ باندھنے اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنے کا اختلاف ہو جو بریلی کا اختلاف ہو لیکن مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک میری اماں ایک چیز مسلمہ ہے اور متفق علیہ ہے اصح الکتابی والا کتابی اللہ تعالیٰ صحیح البخاری اللہ کی کتاب کے بعد قرآن کے بعد اس دھرتی پر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے میری اماں دنیا کے ہر مکتب فکر دنیا کے ہر مسلک والے اس کو صحیح بخاری مانتے ہیں ان کی روایتوں کو تسلیم کرتے ہیں میری اماں یہ بخاری وجود میں آئی یہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ محدث بنے یہ کون سا کرشمہ تھا یہ کون سا جادو تھا یہ کون سے عامل کی تعویذ تھی یہ کون سا دم کا پانی تھا میری اماں کہاں بہت رہی ہے تو کہاں چلی گئی میری اماں جب تو سدرتی ہے محدثوں کو جنم دیتی ہے میری اماں تقوی کے راستے پر آتی ہے تو ولیوں کو جنم دیتی ہے جب تو تقوی کے راستے پر آتی ہے انبیاء کو جنم دیتی ہے پورے ابدال اختاب اولیا سلحا ان کی تاریخ کو دیکھ لے کون سیلا پیر کو ہو سے آزم بنایا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ولایت کے منصب تک پہنچا پہنچانے والے کون تھے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ولایت کے منصب تک پہنچانے والے کون تھے حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو اس دعوت و تبلیغ کی دہلی خاتون محترمہ تھی حضرت قاسم نانوت بھی رحمت اللہ علیہ کی زوجیت کے اندر آنے والی وہ کون سی خاتون محترمہ تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی زوجیت کے اندر آنے والی وہ کون سی نیک خاتون محترمہ تھی میری ماں تجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب امام بخاری نابینا پیدا ہوئے اندھے پیدا ہوئے تو تجھے بڑا افسوس ہوا ایک ماں ہونے کے ناطے تو نے کسی جھنڈے کے پاس جانا نہیں تھا کسی عامل کے پاس جانا نہیں تھا جب تیرا اللہ کی ذات پر یقین تھا اللہ کی قدرت پر یقین تھا تو نے وضو کیا سلاط الحاجت نماز پڑھی اور تو سجدے میں جا کر اللہ سے یہ وعدہ کیا اے اللہ اس کی تو بینائی کو لوٹا دے آنکھوں کی روشنی کو لوٹا لوٹا دے میں تیرے نبی کی حدیثوں کے لیے وقت کر دوں گی نبی کی غلامی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت کر دوں گی تاریخ شاہد ہے میری اماں کہ سجدے سے سر اٹھانا تھا اٹھانے سے پہلے اللہ نے تیرے بچے امام بخاری کی بینائی کو لوٹا دیا تھا کہاں بھٹک رہی ہے کہاں جا رہی ہے میری اماں قطب الدین بختیار کاکی کو ولایت کے منصب تک پہنچانے والی کون سی ذات گرامی تھی کاکی کاکی کا لفظ جو ہے دوسری زبان کے اندر ایک اور زبان کے کے اندر اندر لغت روٹی کو کہا جاتا ہے تو نے ایمان بنایا تھا تو نے یقین بنایا تھا یہ کہہ کر کہ نماز پڑھو گے روٹی ملے گی نماز پڑھو گے اللہ سے مانگو گے روٹی ملے گی آج میرے بھائی یہ جو عیسائی مشنریز کے ہاسپٹلس ہیں عیسائی مشنریز کے جو کانوینٹ ہیں مر رہے ہو مر رہے ہو یہ ڈگری ڈگری ہے وہ ڈگری پر لانت ہے جس سے ہمارا ایمان چنے جس سے ہماری عورتوں کی شرم چنے حضرت اقدت مولانا اشرف علی خان بھی خود نے بحثی زیور کے اندر عورت کے کپڑے سینے کا طریقہ عورت کے جو ہے کپڑے کے ناپ لینے کا طریقہ اس لیے لکھا ہے عورت کے کپڑے بھی پردہ ہیں وہ کسی غیر محرم درجی کے پاس ناپ کے لیے نہ جائے ہے اور اسے یہ پتا نہ ہو کہ فلاں مولوی کی بیوی کے سینے کا ناپ یہ ہے فلاں کی بیوی اور بیٹی کے کپڑے کا ناپ یہ ہے پہلے شرم حیا جب ہمارے گھروں گھروں کے کے اندر اندر تھی تو جو جو ہے ہے کپڑیاں کپڑے خود ہماری خواتین سیا کرتی تھی گھر کے کپڑے سکھا نہیں کرتے تھے سہن کے اندر اس کا بھی احتیاط کیا جاتا تھا شرم کا جنازہ نکل گیا حیا کا جنازہ نکل گیا آج ان اسکولوں کے اندر ہمارے مولانا صاحب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے خیر مقدمی کلمات کے اندر انہوں نے سمندر کو کوزے کے اندر رکھ دیا کہ اسکولوں کے اندر کالجوں کے اندر ایک ارتدا کی مہم کو نہیں چھیڑا گیا ہے ایک خاتون ایک مولانا صاحب کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کروں تو کیا کروں میں اپنے بچے کا میرا بچہ تھرڈ اسٹینڈرڈ پڑھتا ہے تیسری کلاس پڑھتا ہے ولنٹن ڈے جو یوم آشی خان ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کل میری ٹیچر نے کہا کہ لال ٹی شرٹ پہن کر آنے کے لیے ایک گلاب لانے کے لیے ایک چاکلیٹ لانے کے لیے ماں پوچھتی ہے بیٹا یہ کس لیے لال ٹی شرٹ پہننا چاہتے ہو یہ گلاب کیوں چاہیے تمہیں یہ چاکلیٹ کیوں چاہیے کیڈبری تو وہ کہتا ہے کہ ہماری ٹیچر نے کہا کل ولنٹن ڈے ہے کل یوم عاشی ہے تیسرے سال کے بچے کو تھرڈ اسٹینڈرڈ میں پڑھنے والے بچے کے ذہن کے اندر کیا بات ڈالی جا رہی ہے کہ تمہارا کپل بنایا جائے گا تمہارا جوڑا بنایا جائے گا تمہیں چوائس دیا جائے گا کہ اس مخلوط تعلیم کے اندر اس گولف کے اندر ان لڑکیوں کے اندر تم من چاہے لڑکی کو اپنا گلاب دے سکتے ہو بتائیے شروع ہی سے کیا ذہنیت کی جا رہی ہے ان نیسائی مسٹریز ہاسپٹل کے اندر ہماری مسلم عورتیں جاتی ہیں اور ان کو جب درد ذہ ہوتا ہے تو درد ذہ کو قابو میں لانے کے بجائے اور درد زیادہ کرنے کا انجیکشن دیا جاتا ہے اور تکلیف بڑھنے کا انجیکشن دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سسٹر عیسائی آتی ہے اور کہتی ہے تم کل اللہ کا سورہ پڑھو تم صدقہ کرو تم خیرات کرو تم سلاط الحاجت پڑھو اور تم دعا کرو اللہ سے کہو یہ درد کم ہو جائے کیسے ہوگا پیٹرول آگ کے اندر ڈالا جا رہا ہو اور دعا کی جا رہی ہو آگ کم ہو جائے اور برف پر ٹھنڈا پانی ڈالا جا رہا ہو برف کی چلیں ڈالی جا رہی ہو اور گرمی کیسے اللہ کی سنت کے خلاف اللہ کے دستور کے خلاف جب اس کے ذہن کے اندر یہ نقشہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے یہ بیوی مریم کا مجسمہ ہے اگر آپ یہاں ایک موم بتی جلائیں گی آپ کو سجدہ کرنا نہیں ہے آپ کو اس کو دیوی دیوتا سمجھنا نہیں ہے خدا سمجھنا نہیں ہے طواف کرنا نہیں ہے ایک موم عقیدت کی نگاہ سے عقیدت اور محبت سے اس نیت کے ساتھ کہ میرا درد قابو میں ہو جائے میری ڈلیوری آسانی سے ہو جائے تو اب اس کا ذہن ہر طرف ارتداد کے نقشے ہیں ہر طرف ارتداد کے جو ہے کوششیں کی جا رہی ہیں ذہنی اعتقادی عملی یہاں شادیوں کے اندر یہ جو فضول خرچی ہے یہ کہاں سے آئی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزم برکا برقا ایسرا مائنس ڈگری آپ نے فرمایا کہ کم سے کم درجے کا نکاح لیکن آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہم جب اعوذ باللہ میں شیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو شیطان کا ایک تصور ہوتا ہے لیکن شیطان کی نسل کو دیکھنا ہو شیطان کی ضروریت کو دیکھنا ہو ان شادی بیاہ کے موقعوں پر فضول خرچ کرنے والے ان حرامی کتوں کو دیکھو جن کے خاندان کے اندر یتیم سسک رہے ہیں بیوہ تڑپ رہے ہیں جن کی امت کے اندر ایسے ایسے قیدی ہیں کہ دو ہزار روپے اگر مل جائے ان کی بیوی کا سہاگ ان کو واپس آ جائے دو ہزار روپے ان کو مل جائے ان کے بی... ان کے بچوں پر ان کے باپ کا سایہ ہو جائے ایسے موقع پر کیا آج لاکھوں روپے خرچ شادی بیاہ پر خرچ نہیں کیے جا رہے ہیں فخر و مباحت نہیں کیا جا رہا ہے ایک طرف ہم کہتے بھی ہیں ایک طرف سنتے بھی ہیں لیکن میں کہتا ہوں جن کے چہروں پر سنت ہو جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے امت سمجھتے ہو غلام سمجھتے ہو حرام سمجھیں کتے کا پاخانہ سمجھے سور کا سمجھیں کہ ایسی دعوتوں کے اندر شریک نہ ہو بھلے سے دوستی ٹوٹ جائے جب جا کر کھائیں گے تبھی تو وہ فخر و مباحث کرے گا بیکاٹ کرو لانت کرو ایسی شادیوں میں ایسی محفلوں میں شریک ہونے سے دیکھو الحب فلّہ الب فلّہ ہے ہمیں ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں لیکن ایسی شادی جس شادی کے اندر بی بی فاطمہ کی شادی کا مذاق ہو رضی اللہ تعالیٰ نا جس سے صحابہ کرام کی شادی کا مذاق ہو ازواج متحرات نبی کریم صلی کی صاحب دادیوں کی شادی کا مذاق ہو حرام سمجھے ایسی شادی کے اندر ہاں مسجد کے اندر نکاح کی محفل میں جائیں سلام علیکم السلام وہیں سے دوستی ختم کیوں بھیجتے ہو اپنی خواتین کو کیوں جاتے ہو کتے کی ہڈیاں چبانے کے لیے اگر ایک وقت آپ اپنے گھر میں نہیں کھا سکتے بیکاٹ کرو ان حرام دادوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے بہرحال اس قسم کی جو ارتدادی چیزیں ہیں آج مسجد مسجدوں کے اندر ٹی شرٹ پہن کر نماز پہننے والے بغیر ٹوپی کے نماز پہننے والے الحمد للہ آپ کے گجرات کے علاقے کے اندر علماء مدارس خانخواہ اور ذاکرین کی پکڑ دھکڑ کے نتیجے میں یہ فضولیات کم ہیں میٹرو سٹی کے اندر بامبے کے اندر بنگلور کے اندر چینئی کے اندر کولکتہ کے اندر آئیے ایسی ٹی شرٹ کے رکو کے اندر سجدے کے اندر جائے پہانے کی گرد صاف دکھائی دیتی ہے آپ نکر پہن کر اللہ کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور مسجد کے اندر موسیقی موبائل سے ایسی بجنے لگتی ہے جس کے اندر چولی کے گانے لنگے کے گانے سکھ کی گانے شہرت کو بھڑکانے والے گانے ایک طرف ہماری غیرت ایک طرف ہماری شرم حیا اور دینی حمیت کا عالم یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مراد آباد کا جو فساد ہوا وہ کیوں ہوا اس لیے ہوا کہ شرابی ہو رہی تھی غیروں کا جلوس جا رہا تھا گانا بجانا کر رہے تھے اور جب ان کو منع کیا گانے بجانے سے رکے نہیں تو ایک نوجوان مسلی وضو کا لوٹا لے کر ایک غیر کا سر پھوڑ دیا تھا جس کے انتخاب کے اندر پی اے سی نے عیدگاہ کے اندر گولیاں چلائی تھی اور کنزیر کو کیچڑ کے اندر لکھڑا کر کر نماز نمازیوں کے صفوں کے اندر دوڑایا تھا بھگدڑ مچی تھی بہرحال مراد آباد کی تاریخ ہماری دینی حمیت کی شاہد ہے آج مسجدوں کے اندر امام پڑھتا ہے القرآن و وسطیو لہو ان کہ قرآن کو سنو اور خاموش رہو لا حاد قرآن وی یہیں پر موبائل بجنے لگتا ہے رنڈیوں کے گانے اس کے اندر آتے ہیں مسلمانوں کیا ہو گیا ہے اور کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں میری ماں آج میں کہتا ہوں کہ کوئی دارلوم کوئی خانقاہ کوئی معاشرہ کی تحریک اتنا نہیں سدھار سکتی جتنا تیری کو جتنا تیری گود اور جتنا تیری تربیت اور جتنا تیری درز گاہ اس کو بلی بنا سکتی ہے معاذ کو کس نے معاذ بنایا تھا معاوض کو کس نے معاوض بنایا تھا اولیاء کو اولیاء کس نے بنایا تھا اختاف کو اختاف کس نے بنایا تھا ہر ایک کے پیچھے ماں تیری تعلیم تاریخ پوشیدہ ہے بخیار کاسر رحمت اللہ علیہ کو یہی تربیت کی جاتی تھی کہ مسلح کے نیچے روٹی رکھ دی جاتی میں کانوینٹ کی بات کہہ رہا تھا پھر آؤں گا واقعے پر ان کانوینٹوں کے اندر ان ننے منہ بچوں کو آج کیا روپیہ آ گیا آج کیا پیسہ آ گیا قرآن کی تعلیم مسلمان بچوں کو نہیں دلا رہا ہے دینی تعلیم سے بچوں کو دور کر رہا ہے خبر میں جانے کے بعد پتا لگے گا آخرت میں پتا لگے گا کہ آکسفورڈ کی ڈگری کام آنے والی تھی یقین خل کام آنے والے تھے یا سور فاتحہ کام آنے والا تھا جب تیری ایڑیاں رگڑ کھائیں گی اور تیری رگو ریشے سے روح ادھر سے ادھر بھاگے گی تیرا بچہ قرآن پڑا ہوا ہوگا تو زمزم تیرے منہ میں ڈالے گا سورہ یاسین پڑھے گا کلیمے کی تلقین کرے گا آج کانوٹوں کے اندر پڑھانا انگریزی اسکولوں کے اندر پڑھانا انگلش میڈیم کے اندر پڑھانا مسلمان شان پتی سمجھتا ہے تو اپنی بیٹی کو کس کے حوالے کر کے آ رہا ہے تو اپنے نوجوان کو کس کے حوالے کر کے آ رہا ہے وہاں کیا جا رہا ہے تجھے پتا ہے منہ بچوں کو ایک ٹیچر بچوں کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے چاکلیٹ چاکلیٹ سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں آپ ہیرے رکھیں جواہرات رکھیں اور ایک طرف کیڈبریز چاکلیٹ رکھیں آئس کریم رکھیں وہ چاکلیٹ لے گا اور کریم لے گا تو ان سے کہا جاتا ہے تم اپنے اللہ سے کہو چاکلیٹ دینے کے لیے وہ کہے گا اللہ چاکلیٹ دے کچھ بھی نہیں آیا اللہ سے کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو یہ عقیدہ ڈالا جاتا کلمہ پڑھ کر کہو قرآن پڑھ کر کہو پھر اس کے بعد بیوی مریم کا مجسمہ ہوتا ہے اور وہاں ان ننے منہ کیا پتا آپ کو اندر جانے نہیں دیا جاتا آپ کو اندر آنے نہیں دیا جاتا سوریا نمسکار کرایا جاتا ہے شرکیہ الفاظ ان کے سمیلن کے اندر کرائے جاتے ہیں پھر ان بچے کو بیوی مریم حضرت عیسیٰ مسیح کے مجسمے کے سامنے لے جا کر کہا جاتا ہے عیسیٰ مسیح آپ ہمیں چاکلیٹ دے دیجیے پیچھے سے ایک نہیں ہوئی چاکلیٹ ڈال دیتی ہے بچے کے دل میں یہ بات آتی ہے اللہ سے مانگا نہیں ملا کلمہ پڑا نہیں ملا کل اللہ پڑھا نہیں ملا اور درود پڑا نہیں ملا اور حضرت عیسیٰ کا نام لیا مل گیا وہاں بیوی مریم کے مجسمے کے سامنے موم بتی جلا کر ان کے عقیدے کو تباہ اور تاراج کیا جاتا ہے مسلمانوں اس طریقے سے ہمارے عقائد پر ہمارے کلچر پر ہمارے تشخص پر اور ہماری تہذیب پر ہر طرف سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہماری مائیں وہ ہیں کہ ان کے تقوے کا ان کے دودھ کے قطرات کا اثر ان کے اولاد کے اندر آنے والا ہے ہماری مائیں حالت حمل کے اندر سنیما دیکھیں گی ہماری مائیں ناچنے گانے والے کو دیکھے گی ڈانس کرنے والے کو دیکھے گی شرم گا پاخانے کی جگہ گھمانے والوں کو دیکھے گی ان کے گوندوں سے نچیے پیدا ہوں گے علماء دشمن پیدا ہوں گے منافقین پیدا ہوں گے اسلام مسلمان دشمن پیدا ہوں گے میری ماں حالت حمل میں تہارت کی حالت میں رہے گی میری ماں کلام پاک کی تلاوت کرے گی نماز کا اہتمام کرے گی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہم بھی عربی ہیں آپ بھی عربی ہیں لیکن جب ہم بولتے ہیں لوگ تھک جاتے ہیں آپ بولتے ہیں اور کلام ختم کرتے ہیں ہم کو ایسے لگتا ہے کہ جنت کا بہتی نہروں کا پانی کوئی پلا کر وہ پیالہ ہمارے منہ سے الگ کر دیا گیا ہو ہم بے تاب ہو جاتے ہیں ہم بے قابو ہو جاتے ہیں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں اسکول میں تعلیم پائی میں نے فلاں کالج میں تعلیم پائی وہ لذیذ وہ امیوں کے اندر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا وہ کہاں سے تعلیم پاتا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زبان کے اندر جو چاشنی ہے میری زبان کے اندر جو سنسدیل کی حلاوت ہے میری زبان کے اندر جنت کی بحرتی نہروں کی جو تاثیر ہے وہ حضرت حلیمہ سادیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا اثر ہے میری ماں تیرے اندر تقویٰ ہوگا تیرے دودھ کے قطرات کے اندر تقویٰ ہوگا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کہیں چلی گئی اور اتفاق سے نماز کے وقت نہیں آ سکی اور جب حیران ہو گئی پریشان ہو گئی ہر نماز کے بعد دوہر کے بعد میں روٹی رکھا کرتی تھی آج روٹی رکھنا میں بھول گئی اب آئی تو پسینے میں شرابور میں کیا جواب دوں گی اپنے بچے کو تو پوچھا سلام پھیرنے کے بعد اور نماز سے فراغت کے بعد کہا اپنا جان آج اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی روٹی دی اور ایسا مجھے شکر دی ایسا مٹھا دیا آج تک زندگی میں وہ ذائقہ میں نے نہیں چکا میری ماں تیری تربیت کا یہ انداز تھا تیرے تقوی کا تیری تہارت کا یہ انداز تھا یاد ہے تاریخ کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے ایک ماں باپ اپنے بچے کا مکتب کرانے کے لیے حضرت خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے اجمیری رحمت اللہ علیہ مصروفیات کے اندر گرے ہوئے تھے انہوں نے حمید الدین ناگوری جو آپ کے دل خلیفہ ہے ان کی طرف ریفرنس کر دیا ان کی طرف رجوع کرا دیا جاؤ ان سے مکتب کرا دو تو چنانچہ یہ ماں باپ اپنے بچے کو لے کر حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے نوجوانوں میرے بھائیوں اپنی عورتوں تک دین پہنچاؤ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس علاقے کے اندر مسجد کے اسپیکر کا تعلق بیانوں کا تعلق گھروں کے اندر ہے باقاعدہ گھروں کے کام کاج کو آگے پیچھے کر کر اولیاء آئے ہاں آئیں اللہ والے آئیں تمام کام کو بالائے طاق رکھ کر اور ہما سن ہو کر بڑی توجہ کے ساتھ جیسے مجلس کے اندر بیٹھے ہوں وہ بیٹھ کر وہاں باوضو بیٹھ کر ان باتوں کو سنیں ورنہ یہ یہ فلم تباہ کر کے رکھ دے گا یہ کلچر یہ تہذیب یہ ٹی وی یہ دنیا یہ پوسٹر یہ ہیرو ہیروئن ہمیں کہیں کے نہیں رکھیں گے اللہ والوں سے تعلق رکھو علماء سے تعلق رکھو صلاح سے تعلق رکھو میری ماں تیری نیکی تیرے تخوا اور تیری تہارت کے جلوے کیا ہیں حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے پاس تو بچے کو لے کر آئی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے بچے کا وضو کرایا مسلح بچھایا ریحل شریف کے اندر کلام پاک کو رکھا اور دستور یہ ہے کہ اقرا بسم ربی کلبی خلق ابتدائی آیتوں کو پڑھایا جاتا ہے ابتدائی آیتوں کو پڑھایا اقرا اللہ قلم اللہ حضرت اجازت دیجیے میں سورت ختم کرنا چاہتا ہوں سورت ختم ہوئی اگلی سورت پڑی اگلی سورت ختم ہوئی اور کلام پاک کا تیسواں پارا ختم ہوا حضرت نے یہ سوچا کہ گھر کے اندر ان چھوٹی چھوٹی سورتوں کو نماز کے اندر دوہرایا جاتا ہے بچہ تیز ذہن کا ہے ان کو سن کر یاد کر لیا اس بچے نے کہا حضرت مجھے اور آگے پڑھنے کی اجازت دیجیے فاتحہ کو پڑھا سورہ بقرا کو ختم کر دیا سورہ آل عمران کو ختم کر دیا سورہ نساء کو ختم کر دیا سورہ معاہدہ کو ختم کر دیا اور بچہ پڑھتا گیا پڑھتا گیا پتا کے سبحان الزی سورہ کہب تک پندرہویں پارے کے پر آ کر اس نے سانس لی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ جو خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے میری ماں تو سکوے سے ہٹتی ہے چوروں کو جنم دیتی ہے ڈاکوؤں کو جنم دیتی ہے داڑی مڑوں کو جنم دیتی ہے جرو کے غلاموں کو جنم دیتی ہے جو سکوے پر آتی ہے سہارت پر آتی ہے بزرگی پر آتی ہے اولیاء کو جنم دیتی ہے صلحہ کو جنم دیتی ہے اپاق کو جنم دیتی ہے محدثین کو جنم دیتی ہے مفسرین کو جنم دیتی ہے پندرہویں پارے پر جب سانس لی بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو گئے یہ تو غنیمت کہ آپ میرے پاس بسم اللہ خانی کرائی جو بچہ دسویں پاس ہو جو بچہ گریجویٹ ہو اسے بیبی سٹنگ میں اور اسے نرسری میں اسے ایل کے جی یو کے جی میں ایڈمیشن لا کر تم اولیاء کا مذاق کرتے ہو یہ غنیمت ہوا کہ پیر و مرشد کا چھٹا نہیں کیا تمہیں پتا ہے اولیاء کے ساتھ چھٹا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اولیاء کے ساتھ مذاق کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے وہ رونے لگے اللہ کی قسم ہمیں اس کا علم نہیں ہے ہم تو مکتب کرانے کے لیے لیے اور بسم اللہ خانی کرانے کے لیے آئے ماں کی ہچکیاں بند ہو گئی اور باپ روتے روتے بے قابو ہو گیا حضرت حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے سمجھا معاملہ کچھ اور ہے بچے کو الگ لے کر گئے تنہائی کے اندر اور بچے سے پوچھا بیٹا تیری اما کی آبرو تیرے باپ کی عزت کا سوال ہے بیٹا کہنے لگا بچہ حضرت میرے اللہ کے درمیان راز ہے بیٹے راز کی بات چھوڑ دے تیری اما کی پر سہمت آ رہی ہے تیرے باپ پر الزام رہا ہے کہ پندرہ پارے کے حافظ کو اولیاء کا مذاق کرانے کے لیے مکتب کرانے لایا گیا کیا ہو رہا ہے تو بچہ کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ جب میری ماں کے پیٹ کے اندر حمل قرار پایا اور اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی تو اس وقت کلام پاک کے یہ پندرہ پارے میری ماں دوہرا دوہرا کر پڑا کرتی تھی جس کی وجہ سے میری ماں کی تلاوت سے یہ پاروں کا میں حافظ ہو گیا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اگر میری ماں کلام پاک کے ایک سو چودہ صورتیں پڑھتی اور تیس پارس پڑھتی تو ماں کے کوپ سے میں حافظ قرآن پیدا ہوتا میری ماں تیرے تقوی کا تیرے طہارت کا سر تیری اولاد پر تیرا گھر تیرے بچے کا پہلا مدرسہ ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں حالات پورے عالم کے خراب ہیں بالخصوص ہندوستان ایک انقلابی اور ایک ٹرننگ پوائنٹ کے اندر آ چکا ہے اٹھارہ سو ستاون اور انیس سو سینتالیس سے بہتر ہندوستان کے حالات ہیں اور اس کی شروعات آپ کے گجرات سے ہو چکی ہے آنے والے حالات بڑے نازک ہیں حضرت اقدس مولانا سلام الحق ہے ایک طرف دارلوم دیوبند کے فارغ اور دوسری طرف ایم پی بھی ہیں ممبر آف پارلیمنٹ ہیں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہندوستان ہندوتوا کی تحریک کے اندر قدم رکھ چکا ہے ہندو راشٹر کی طرف اس کے قدم بڑھ چکے ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں آنے والے حالات بڑے نازک ہیں ہمیں کوئی پارٹی ساتھ نہیں دے سکتی ہمیں کوئی سیاستدان ساتھ نہیں دے سکتا سب دھوکے داز ہیں سب مکار ہیں سب ایار ہیں حضرات میری بات پر اعتبار کرو میری بات مانو اس طوفان نوح کے اندر اگر کوئی کشتی حضرت نوح کی مل سکتی ہے یہ علماء کرام ہیں یہ مدارس ہے یہ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائر ہیں یہ علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں آپ وضو تھے تو یہ تیمم ہے تیمم سے وہی کام لیا جاتا ہے جو وضو سے لیا جاتا ہے مراتب کا فرق ہے ہمیں اب کوئی نیا پیغمبر آنے والا نہیں اب کوئی نہیں وہی آنے والی نہیں جو کچھ ہمیں اس منظارا سے نکلنا ہے اس طوفان نو سے بچنا ہے تو یہی کشتی نو ہے یہ علماء کرام ہیں یہ اولیاء ہیں یہ سلحا ہیں کوئی سیاست دان کوئی پارٹی کوئی امیر کوئی ایماندار ہمارا ساتھ دینے والا نہیں سب کے سبقت دار ہیں انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک ہم نے ہزاروں پارٹیوں کو آزما لیا ہزاروں شخصیتوں کا آزما لیا ایک مرتبہ علماء کا دامن تھام کر دیکھو اولیاء کا دامن تھام کر دیکھو حضرت بھائی گستاوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک ملحد تھا ملحد اس کو کہتے ہیں جو کمیونسٹ ہوتا ہے جو خدا ہی کو نہیں مانتا کافر ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے مشرق وہ ہے جو خدا کے ساتھ اور خداؤں کو مانتا ہے اور ملحد وہ ہے جو کسی کو خدا تسلیم ہی نہیں کرتا ہمیشہ باعزید بستانی رحمت اللہ علیہ کے برسر پیکار رہا کرتا تھا لوگوں نے کہا ایک مرتبہ مقابلہ ہو ہی جائے مباحلہ اور کمپٹیشن ہو ہی جائے باعزید گستاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا بڑا اکڑفو کرتا ہے آ جا اگر ہمت ہو ایک مرتبہ ہم مقابلہ کر لیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور دنیا کے سامنے پتا چل جائے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کیا کیا جائے کہا آگ کو دہکایا جائے آگ کو روشن کیا جائے آگ کو دہکایا گیا آگ کو روشن کیا گیا حضرت بائے گی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ ظالم جب آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا آگ جھلسائے گی یہاں سے کونسو بھاگ جائے گا اور کوئی بہانہ بنائے گا حضرت نے یہ کیا کہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں ڈال لی اور مضبوط اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ اب مقابلہ شروع کاؤنٹ ڈاؤن ہوا تین دو ایک پھر ہاتھ ڈالا گیا ایک منٹ گزرا پانچ منٹ گزرے آدھا گھنٹہ گزرا نہ وہ چلا رہا ہے نہ حضرت کو آگ لگ رہی ہے حضرت بڑے پریشان ہوئے اور اس کے بعد وہ کہا دیکھا بھائی عزیز اب تو اس سے پتا چل گیا کہ میں بھی حق پر ہوں اور تو بھی حق پر ہے عزیز گامی رحمت اللہ علیہ سجدے میں چلے گئے اور زار و قطار رونے لگے اے اللہ ایک ملحد کو ملحد کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا میں اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی انانت کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے مقابلہ نہیں کیا دین حنیف کے لیے اور تیری بہدانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و جلال و جمال کے لیے میں نے یہ معاملہ کیا ہے اللہ مجھے ذلیل کر دیتا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اس ملحد کے سامنے یہ دین شرمندہ ہو رہا ہے اور توحید تیری شرمندہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے الہام اے الحم کیا تو نہیں دیکھتا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا اس کا ہاتھ جو بچا ہے تیرے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے بچا ہے اب اس سے کہو آگ الگ الگ جلائی جائے اس آگ کے اندر وہ ہاتھ ڈالے اور تو الگ آگ جلائے اس ہاتھ کے اندر پھر دیکھے مقابلے کے اندر کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے میرے بھائیوں آج ان علماء سے تعلق رکھو ان صلاح سے تعلق رکھو ان مدارس سے تعلق رکھو ان خان سے تعلق رکھو یہی آج کی اس مصیبت زدہ اور آج کی اس جو بے قیص کیفیت والی حالت ہے اس کے اندر نجات کی کشتی یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں مایوسی کی کوئی بات نہیں آج جو حضرات اس گئے گزرے پرفتن زمانے کے اندر یہاں نوجوان کس نیت کے ساتھ کوئی سیاسی آدمی آ رہا تھا کوئی فلمی ہیرو آ رہا تھا کتنے راتوں سے جگ جگ کر آج بھی ایمان کی کرن آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع ہمارے نوجوانوں کے اندر جل رہی ہے ہمارے نوجوانوں نے جلسوں کو جو منور کیا اس گاؤں کے لوگوں نے علماء کرام کی سرپرستی کے اندر جو محبت کا ثبوت دیا یہاں سے جو داڑھی کی فضا بنے گی پردے کی فضا بنے گی حیا کی فضا بنے گی نماز قائم ہوگی انشاءاللہ ان کو جتنا اجر ملے گا ان کے اجر میں کمی کے بغیر جن نوجوانوں نے جن علماء نے سرپرستی کی اللہ ان کے کھاتے کے اندر بغیر ان کے اجر کو کم کیے کے ثواب لکھے گا میں کہتا ہوں قدم بڑھاتے چلے جاؤ کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے ہم نے حضرت بہشی سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کیا ہندا سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کیا میرا رب وہ ارحم الراہمین ہے وہ اکرم الاکرمین ہے کہ بہشی کو رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے پر ہمیں مجبور کر دیا وہ ہندا جس سے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا آج رضی اللہ تعالیٰ کے بغیر ہندا کا نام نہیں لیا جاتا میرے بھائی تو اتنا بڑا جرم نہیں کیا میری اماں میری امت کی بیٹی تو نے اتنا بڑا جرم نہیں کیا میرا رب بڑا رحیم ہے بڑا قریب ہے بڑے چھوٹے بھولوں سے وہ راضی ہو جاتا ہے آج کے ایک آسمک کے خطرے سے وہ راضی ہو جاتا ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ بنو اسرائیل کے اندر اندر ایک گنہ گار تھا نہ اس نے زمین کا آسمان کا حقوق اللہ کا حقوق العباد کا کوئی گنا چھوڑا تھا ہر قسم کا گنا اس نے کیا تھا مرتے وقت اس نے اولاد کو وسیعت کی تھی کہ میں اتنا بڑا پاپی ہوں اتنا گنہ گار ہو مجرم ہو میں رب کا سامنا نہیں کر سکتا میری باڈی کو جلا دینا میرے جسم کو راغ کر دینا جنگل میں ندیاں میں تالاب میں سمندر میں ہواؤں میں فضاؤں میں اس راست کو بکھیر دینا اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا اللہ کا رواج کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو کہا سمندر کو تالاب کو پزاؤں کو کہا میرا حصہ واپس کرو کس کے جسم کا جس کا جمع ہو گیا اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں ہمارے انگلیوں کے پوروں کے نشانات کو بھی دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ باقی رکھیں گے جو اللہ نے پہلی مرتبہ بنایا وہ اللہ دوسری مرتبہ بنانے پر قادر ہے اللہ اس بنو اسرائیل کے گنہگار کو پوچھیں گے تو نے یہ کیوں وسیعت کی تو وہ کہے گا اللہ میں نے کون سا ایسا نیک کام کیا کہ جس کو لے کر میں تیرا سامنا کرتا میں تیرا منہ دکھاتا اللہ تیرے عذاب سے مجھے ڈر تھا تیری کل سے مجھے ڈر تھا تیرے جہنم سے مجھے ڈر تھا اللہ فرماتے ہیں میرے جہنم کا خوف تیرے دل میں تھا میری کل سراج کا خوف اور میرے جلال کا خوف تیرے دل میں تھا جا اس خوف کے بدلے میں نے تجھے جنت دے دی اللہ اتنا رحیم ہے کریم ہے میری امت کی مائیں میری امت کی بہنیں میری امت کی بیٹیاں میری امت کے نوالے نوجوانوں مایوسی کی کوئی بات نہیں سمندر کے جھاگ سے زیادہ گنا ہو ریت کے ذرات سے زیادہ گنا ہو آسمان کے ستاروں سے زیادہ گنا ہو ایک آنسو کا خطرہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے آج رو لو کل یہ آنکھیں لوہے کی بن جائیں گی ان آنکھوں سے پیپ نکلے گا ان آنکھوں سے لہو نکلے گا یہاں آنکھیں چنیا جائیں گی وہاں کا رونا آنسو کا وہاں کا خون کا وہاں کا پیپ کا رونا کام نہیں آئے گا آج سجدے کر لو آج رب کو راضی کر لو چار دن کی دنیا ہے یہ ایسی دلیل دنیا کہ میرا رب اس دنیا کو بنانے کے بعد ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا اس دنیا اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر نہیں اس حقیر دنیا کے لیے اس گندی عورت کے لیے جو حیض و نفاس کا خون اپنے جسم کے اندر رکھتی ہے پیشاب کی پوٹلی اپنے جسم کے اندر رکھتی ہے ناپاک خون جس کے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے اس کے لیے آخرت کو تباہ کرنا کوئی عقل مندی کی نشانی نہیں حالات سے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں قرآن بھی زندہ ہے حدیث بھی زندہ ہے نبی کی محبت بھی زندہ ہے ایمان کی سما بھی زندہ ہے ان اللہ تبارک تعالیٰ جلسہ کرنے کرانے والوں کو قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر جینے مرنے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں دین کے لیے قبول فرما دے اسلام کے لیے قبول فرما دے قرآن کے لیے قبول فرما دے ہماری موت آئے کلیمے کے ساتھ آئے ہماری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے ہماری موت اٹھائے تو زمزم پی کر شہادت کی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین باخردان الحمد للہ رب العالمین حضرات ایک چھوٹا سا اعلان ہے ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں آؤٹ ڈور پروگرام بھی ہوتے ہیں اور جمعہ کے اندر بھی بڑے ترتیب بار ہمارے بیانات ہوتے ہیں اور باہر کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی قسم کے انیس بیس کے فرق کے ساتھ ہوتے ہیں